چہرم خواتین کے مسائل اور شرعی احکام حجاب کا درپیش ملک کی ریاست کرناٹک میں کچھ عرصے قبل مسلم طالبات کو حجاب پہننے سے روک دیا گیا معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ میں پہنچا وہاں ججوں کے فیصلوں میں اختلاف کے سبب اسے ایک بڑی بینچ کے حوالے کر دیا گیا یہاں اس مسئلے کے بعض پہلوؤں پر سنجیدگی سے غور کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے مسئلہ بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہے جنہیں عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا ہے دنیا کے تمام ممالک نے بنیادی حقوق کے عالمی چارٹر پر دستخط کی ہیں اور ان کی حفاظت کی ضمانت دی ہے کوئی کیا کھائے کیا پیے کیا پہنے اس کی اسے آزادی حاصل ہے کسی دوسرے کو اس پر اپنی مرضی تھوپنے کا حق نہیں ہے لیکن ایک ایسے لوگ ہیں جو تہذیبی جاریت کے علمبردار ہیں جو دوسروں کو آزادی کے ساتھ جینے نہیں دینا چاہتے اور ان کو اپنی مرضی کا غلام بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے انہیں ہر طرح کا جبر و تشدد کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہے دو ہندوستان مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے یہاں سب لوگ صدیوں سے پیار و محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے آئے ہیں یہاں کی رواداری کی مثال بیان کی جاتی ہے اس کی تشبیہ ایک خوبصورت گلدستے سے دی جا سکتی ہے جس میں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں لیکن کچھ عرصے سے ایک طبقہ رواداری کا دشمن بنا ہوا ہے وہ تمام رنگوں کو ختم کر کے صرف ایک رنگ بھگوا رنگ باقی رکھنا چاہتا ہے ان بیچاروں کو نہیں معلوم کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ خود کو دیش بک کہتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ ملک کے دشمن ہے یہ وطن کی خوبصورتی کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں تین ملک میں تمام اقلیتوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کی آزادی حاصل ہے یہ حق انہیں ملک کے دستور نے سراحت کے ساتھ دیا ہے یہ ان کا بنیادی دستوری حق ہے پھر مسلمانوں کے اس حق سے کیوں محروم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حجاب اسلام کا یہ حکم ہے جو مسلم خواتین کو دیا گیا ہے انہیں تاکید کی گئی کہ اپنے قابل سطر حصوں کو چھپائیں اور اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں سورت الحضاب 59 ان پر لازم کیا گیا کہ اپنا بنا سنگار نہ دکھائیں اور اپنے سینوں پر اپنے اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رکھا کریں سورت النور 31 جب ملک کے ہر شہری کو اس کے مذہب پر عمل کی آزادی حاصل ہے تو دیگر مذاہب کے ماننے والے اگر چاہیں تو اپنے مذہب پر عمل کریں انہیں کس نے روکا ہے لیکن وہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے سے کیوں روکنا چاہتے ہیں ان کی آزادی میں کیوں روڑا بنتے ہیں چار کرناٹک کی اسکولوں اور کالجوں کی مسلم طالبات نے اس موقع پر جس عظیمت اور استقامت کا ثبوت دیا ہے وہ لائق ستائش ہے انہوں نے تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کرتے ہوئے حجاب سے دست بردار نہ ہونے کا عزم ظاہر کیا ہے ان بہادر بیٹیوں کے حوصلوں کو ہزاروں سلام یقیناً ان کی ضرورت رنگ لائے گی اور ان کی کوششیں سرخ رو ہوں گی انہیں اسی طرح اپنے موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے خاص طور پر P E S college Mandya Karnataka کی طالبہ مسکان خان بنت محمد حسین خان اس موقع پر ہیرو بن کر سامنے آئی ہے وہ اسے ہراسا کرنے والے شر پسندوں کے سامنے ذرا بھی نہیں گھبرائی اور پوری جرت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا پیاری بیٹی تجھے سلام پانچ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ شر سے خیر کا پہلو نکالتا ہے ایک کالج کی مسلم طالبات کو حجاب سے روکنے کی کوشش کی گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہ موضوع بین الاقوامی سطح پر زیر بحث ہے اس پر سنجیدہ مذاکرے ہو رہے ہیں ٹی وی ڈبیٹ چل رہے ہیں گرما گرم بحیثیں ہو رہی ہیں اور اس کی مخالفت اور حمایت میں دلائل دیے جا رہے ہیں یہ بات خوش آئند ہے کہ ملک کے بہت سے دار غیر مسلم صحافی جن میں خاصی تعداد غیر مسلم خواتین صحافیوں کی ہے اس مسئلے پر اپنی آواز بلند کر رہے ہیں وہ ایجاب پہننے سے روکنے کو بنیادی انسانی حقوق کی پامالی قرار دے رہے ہیں اور بجا طور پر ہنگامی ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی کھلے الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں چھ مسلمانوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے دعوتی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ ایک طرف اپنا بنیادی دستوری حق حاصل کرنے کے لیے قانونی جد و جہد کرے اور اس سلسلے میں دیگر مذاہب کی انصاف پسند لوگوں کا تعاون حاصل کریں دوسری طرف اسلامی تعلیمات کی معقولیت باشندگان ملک کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں اس طریقے سے وہ اپنا مذہبی فریضہ ادا کریں گے اور اپنے خیر امت ہونے کا ثبوت دیں گے حجاب ضروری کیوں آج معاشرے میں جو سماجی برائیاں عام ہو گئی ہیں مثلا بے حیائی باہم رضامندی کے ساتھ ناجائز جنسی تعلق زیناکاری اور عصمت دری کے روز افزوں واقعات اغوا جین کے درمیان بے اعتمادی اور ایک دوسرے کے حقوق سے بے پرواہی اور طلاق کا ہوا رجحان وغیرہ ان کے اسباب پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایک بنیادی سبب بے پردہ معاشرت ہے نوجوان لڑکیاں اور عورتیں انتہائی زیب و زینت کے ساتھ بلا روک ٹوک بے ہجابانہ نوجوان لڑکوں اور مردوں کے سامنے آتی ہیں اس لیے وہ آسانی سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں افسوس کہ ہم اپنے آپ کو ترقی یافتہ ظاہر کرنے کے لیے دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ ہمارا معاشرہ اگر پاکیزہ ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کے سائے میں اور ہماری زندگی چین و سکون سے گزر سکتی ہے تو صرف اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اسلام نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے لیے چند ہدایات دی ہیں اگر ان کی پاسداری کی جائے تو بے حیائی اور بدکاری کا بڑی حد تک سد باب ہو سکتا ہے ایک اس نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اللہ تعالیٰ سور نور 30 31 میں فرماتا ہے اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ان آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دونوں میں خاص تعلق ہے معاشرے میں جس قدر بدکاریاں عام ہوتی ہیں سب کا آغاز نکاح کی آوارگی سے ہوتا ہے دو اس نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر پیشگی اطلاع یا اجازت کی نہیں داخل ہونا چاہیے النور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو گھروں گھروں کے کے سوا دوسروں میں داخل نہ ہوا کر جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور ان پر سلام نہ بھیج لو اس حکم کا مقصد یہی ہے کہ عورتیں اجنبی مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں تین وہ کسی بھی موقع پر نامحرم کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے سختی سے منع کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تیر ترمزی 2165 کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے یہ حکم تمام نامحرموں کے لیے ہے اس میں نامحرم رشتہ دار بھی شامل ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو ایک صحابی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سسرال کے قریبی رشتہ دار کے سلسلے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے بخاری 5232 چار وہ مردوں عورتوں کا گھل مل کر رہنا پسند نہیں کرتا اور نہ کسی موقع پر ان کے خلط ملت رہنے کا روادار ہے اللہ کے رسول نے ایک موقع پر مردوں عورتوں کو خلط ملت دیکھا تو انہیں سے سختی سے منع فرمایا ابو پانچ اسلام نے لباس کے تعلق سے جو احکام دیے ہیں وہ حجاب کے سلسلے میں اس کی جامع تعلیمات کا حصہ ہیں ان کا مقصد سطر پوشی کے ساتھ صنفی حجانات کو محدود کرنا ہے لباس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ سطر ڈھانکنے والا ہو مرد کے لیے ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ جبکہ عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے علاوہ پورا بدن سطر ہے عورت کے لباس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے سے بدن چھلکے گھر باہر نکلتے وقت خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو ڈھیلا ڈھالا ہو چست نہ ہو کہ جسمانی نشے و فراز نمایاں ہو جائیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مسلم 2128 وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں جو دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ابو جو عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے وہ ایسی ویسی یعنی آوارہ ہے آپ نے اس مرد پر لانت فرمائی جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لانت فرمائی جو مرد جیسا لباس پہنتی ہے Bukhari five eight eight five چھے اسلام نے عورت کو اس بات سے بھی روکا ہے کہ وہ بن سور کر غیر مردوں کو دعوت نظارہ دیتی پھرے چنانچہ اس نے اسے اپنی زینت کو چھپانے اور اپنے محسن کو آشکارہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور 31 اور عورتیں اپنا بنا سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں پھر ان قریبی رشتہ داروں کا ذکر ہے جن کے سامنے اپنی زینت ظاہر کر سکتے ہیں آگے اسی سورے میں کہا گیا اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کرے کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے قرآن مجید کا صورت الحضاب 59 اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں چہرہ انسان کی شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے اسی بنا پر بہت سے علماء نے کہا کہ قرآن میں عورت کے لیے اظہار زینت کی جو ممانعت آئی ہے اس میں چہرہ بھی شامل ہے جبکہ بعض علماء کہتی کہ اجنبیوں سے چہرہ چھپانا عورت کے لیے واجب نہیں لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو اس کا چہرہ چھپانا بہتر ہے سچے مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ حجاب کے سلسلے میں اللہ اس کے رسول کے ان احکام پر عمل کیا جائے اس سے دنیا میں اخروی دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں عورت کو سماج میں قدر و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے وہ اجنبی مردوں کی حوثناک نگاہوں سے محفوظ رہتی ہے اور احکام الہی پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے حجاب کا قرآنی حکم اور اس کی فرضیت حجاب پر اعتراضات کا سلسلہ ایک عرصے سے جاری ہے یہ اعتراضات غیر مسلم کی جانب سے کیے جاتے ہیں اور آزاد خیالی خیال مسلمانوں کی جانب سے بھی اس ضمن میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے مسلم سماج میں جو حجاب رواج پا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت نہ قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں اور نہ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کا کا چلن تھا آج مروج مسلمانوں کی دور زوال یادگار ہے آئندہ سطور میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید میں حجاب کے بارے میں کیا احکام ہے اور یہ کہ کیا احکام اختیاری ہیں کہ جو مسلمان چاہے ان پر عمل کرے اور جو نہ چاہے ان پر عمل نہ کریں یا یہ تمام مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہر مسلمان کے لیے ان پر عمر کرنا ضروری ہے لفظ حجاب قرآن میں آیا ہے حجاب کا مسئلہ اٹھا تو بعض لوگوں کی طرف سے ایک بات یہ کہی گئی کہ لفظ حجاب قرآن میں آیا ہی نہیں ہے اسے خواہ مخواہ ایک قرآن حکم کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں نصف بات درست ہے اور نصف غلط حجاب عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی پردہ اوٹ رکاوٹ وغیرہ کے آتے ہیں کلام عرب میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں لفظ سات مرتبہ آیا ہے سورة العراف 46 اسرا 45 مریم 17 احزاب 53 سوات 32 حام السجدہ 5 اشورہ 51 سورہ احزاب کی آیت یہ ہے اور اگر ان نبیوں کی بیویں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو یہیں سے اس کا استعمال مروج پردے کے لیے بھی ہونے لگا اسلامی معاشرت کا مزاج اسلام ایک صالح تمدن وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے لیے وہ چاہتا ہے کہ مرد عورت کے درمیان نکاح کے ذریعے مستقل وابستگی ہو اور اس وابستگی کے ذریعے خاندان کی تشکیل ہو نکاح کو استحکام بخشنے کے لیے وہ آزاد شہوت رانی کے تمام دروازوں کو سختی سے بند کر دیتا ہے نظام معاشرت کی امتیازی خصوصیات کو قائم رکھنے اور اجتماعی ماحول کو پاک و صاف رکھنے کے لیے اسلام معاشرے کے ہر فرد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے وہ قریانی کو سخت ناپسند کرتا ہے اس لیے مرد اور عورت دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے صنفی کشش پائی جاتی ہے اس نے کچھ ایسے احکام دیے ہیں جو سماج میں مرد اور عورتوں کے دائروں کو الگ الگ کر کے صنفی انتشار کے امکانات کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے میں معاونت کرتے ہیں جس میں صنفی میلانات کو بنگا کرنے والی تحریکات مفقود ہوتی ہیں ان احکام سے اسلام کا تصور حجاب واضح ہوتا ہے نگاہوں کی حفاظت مسلمان مرد و عورتوں کو اسلام حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور نظر کی فتنے سے محفوظ رہے سورہ نور 30 31 اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں ان آیات میں نگاہیں نیچی رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ دونوں میں خاص تعلق ہے معاشرے میں جس قدر بدکاریاں عام ہوتی ہیں سب کا آغاز نگاہ کی آوارگی سے ہوتا ہے گھروں میں داخلے کے آداب دوسرا ادب اسلام نے سکھایا ہے کہ دوسروں کے گھروں میں بغیر پیش کی اطلاع یا اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے سورہ نور 27 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور ان پر سلام نہ بھیج لو اس حکم کا مقصد یہی کہ عورتیں اجنبی مردوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں اسلام گھروں کا ایسے پرامن حرم کی حیثیت دینا چاہتا ہے جہاں کوئی شخص گھر والوں کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہو سکے اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام صنفی پاکیزگی کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کو متاثر کرنے والے روزنوں کو ایک ایک کر کے بند کرنے کا کس قدر اہتمام کرتا ہے لباس کے احکام صنفی ہجانات و تحقیقات کی تحدید کے مقصد سے ہی اسلام میں ساتھ لباس پہننے کی تاکید کی ہے صورت العراف 26 ارشاد بار تعالیٰ ہے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اسلام نے عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس لازم نہیں کیا ہے بلکہ اس کی کچھ شرائط بیان کر دی ہیں جس لباس میں بھی وہ شرائط پوری ہوتی ہیں اس کے پہننے میں کوئی مذائقہ نہیں ان شرائط کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے مثلا یہ کہ وہ سطر ڈھانکنے والا ہو شریعت بھی مردوں عورتوں کے لیے سطر کی حدود الگ الگ متعین کیے گئے ہیں مردوں کے لیے ناپ اور گھٹنے کا درمیانی حصہ سطر ہے جبکہ عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کا کے علاوہ پورا بدن سطر ہے جسے شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے چھپانا لازم ہے خواہ اس کے قریب ترین اعزا ہی کیوں نہ ہو وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس سے بدن جھلکے اس لیے کہ صورت میں سطر پوشی نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے عورت کے محاسن میں اور اضافہ ہوگا وہ خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو اس لیے کہ خوشبو بھی جذبات کو متحرک کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو چست نہ ہو اس لیے کہ چست لباس سے عورت کی جسمانی نشیب و فریز نما نشیب و فراز نمایاں ہوں گے وہ مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہوں وغیرہ اظہار زینت کی ممانعت اسلام عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بن سنور کر غیر مردوں کو دعوت نظارہ دیتی پھرے بلکہ وہ اسی اپنی زینت کو چھپانے اور اپنے محاسن کو آشکارا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے سورت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رہیں اسی آیت میں آگے ایک فہرست پیش کی گئی کہ عورتیں اپنے کن کن قریبی رشتہ داروں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کر سکتی ہیں وہ یہ ہیں ہیں کہ ایک شوہر دو باپ باپ کے مفہوم دادا دادا پر پر نانا نانا بھی شامل تین شوہروں کے باپ ان دو الفاظ میں عورت کے اپنے شوہر کے دودیال اور ننیال کے تمام بزرگ آ گئے چار بیٹے بیٹے کے مفہوم میں پوتے پر پوتے نواسے پر نواسے سب شامل ہیں سگے سوتیلے کا فرق نہیں ہے پانچ شوہروں کے بیٹے بیٹی کے مفہوم میں پوتی پر پوتے نواسی پر نواسی سب شامل ہیں سگے سوتیلے کا فرق نہیں ہے چھ بھائی سگے سوتیلے مائے جائے سب شامل ہیں سات بھائیوں کے بیٹی بھائیوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی حقیقی اللہ کی اخیافی ہیں اور ان کے بیٹوں میں پوتے نواسے بھی شامل ہیں آٹھ بہنوں کے بیٹے بہنوں سے مراد تینوں قسم کی بہنیں حقیقی اللہ کی اخیافی ہیں اور ان کے بیٹوں میں پوتے نواسے بھی شامل ہیں نو اپنے میل جول کی عورتیں دس اپنے لونڈی غلام گیارہ وہ زیر دست مر جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں بارہ وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں آخر میں ہدایت کی گئی کہ عورتوں کی چال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی زینت کا اظہار نہ ہونے پائے اور ان کے زیورات کی جھنکار دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے صورت نور تھرٹی ون اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے قریبی رشتہ داروں کے سامنے اظہار زینت کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان میں عموماً صنفی جذبات کے بجائے احترام محبت اور شفقت کے جذبات پائے جاتے ہیں اسی طرح نابالغ بچوں کے سامنے بھی اس کی چھوٹ دی گئی کہ ان میں بھی صنفی جذبات مفقود ہوتے ہیں اس سے واضح ہوا کہ اظہار زینت کی ممانعت کی اصل قلت صنفی ہجانات و تحریکہ سے معاشرے کو بچانا اور عورت کو ان سے محفوظ رکھنا ہے یہی وجہ ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے لباس کی وہ سختی نہیں رکھی گئی جو جوان عورتوں کی ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر عموماً صنفی جذبات نہیں ابھرتے البتہ انہیں زینت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے سورہ نور سکسٹی اور جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں وہ اگر اپنی چادری اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطی کی زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے سورہ احزاب 59 اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں اس آیت میں جلابیب کا لفظ ہے اس کی واحد جلباب ہے جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے حکم دیا گیا کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلیں تو چادر سے اپنا پورا بدن ڈھک لیا کریں اس طرح انہیں پہچان لیا جائے گا کہ وہ شریف عورتیں ہیں اور بدقماش لوگ انہیں چھیننے کی جرت نہ کر سکیں گے چہرے کا پردہ اوپر آیت گزری کہ عورتوں کو اظہار زینت سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا اور سورے اور اپنا بنا سنگار نہ دکھائیں بجزیس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے اللہ ما زہر منہا سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کے درمیان اختلاف تھا بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے چہرہ اور ہاتھ اور وہ اسباب زینت جو جو ان میں جوان جو ان میں ہوتے ہیں کہ وہ پردے میں داخل نہیں جبکہ بعض کے نزدیک بیرونی کپڑے ہیں کہ انہیں چھپانا ممکن نہیں ان کے نزدیک عورت نامحرموں سے چہرہ اور ہاتھ دونوں کا پردہ کرے گی یہ اختلاف بعد میں مفسرین محدثین فقہا اور علم کے درمیان بھی باقی رہا اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمان عورت کے چہرہ چھپانے یا نہ چھپانے پر تو علماء کا اختلاف ہے لیکن اس کے علاوہ پورا بدن چھپانے پر ان کا اتفاق ہے کیونکہ یہ حکم سراحت سے قرآن مجید میں موجود ہے اس لیے کہنا درست نہیں کہ حجاب کا حکم قرآن میں موجود نہیں یہ بات کی زمانے کی ایجاد ہے حکم حجاب اور امہات المومنین ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ حجاب کا حکم صرف ازواج متحرات کے ساتھ خاص تھا چونکہ انہیں سماج میں بلند قدر و منزلت حاصل تھی اور انہیں امہات المومنین کا درجہ دیا گیا تھا اس لیے انہیں گھر میں ٹک کر رہنے کا حکم دیا گیا تھا اور حجاب اور بے حجابانہ چلت پھرت کی انہیں اجازت نہیں تھی ایسی کوئی پابندی عام مسلمان خواتین کے لیے نہیں تھی یہ بات درست نہیں ہے ایجاب کے احکام تمام مسلم خواتین کے لیے تھے چاہے وہ ازواج متحرات ہوں یا عام صحابیات سورہ احزاب کے آیت سے اس کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے اس صورت میں ازواج متحرات سے خطاب کا آغاز آیت نمبر 28 سے ہوتا ہے ان سے کہا گیا کہ تمہارا مقام عام عورتوں سے بلند ہے تم کوئی برا کام کرو گی تو دوہری سزا ملے گی اور کوئی اچھا کام کرو گی تو دوہرا اجر ملے گا آیت 31 30-31 اس کے بعد انہیں سماجی زندگی کے بارے میں کچھ ہدایتیں دی گئیں مثلا ان سے کہا گیا کہ تم اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو کہ دل کا کوئی مریض تم سے غلط امیدیں وابستہ کر لے آیات 32 ان سے کہا گیا اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور جاہلیت جیسی سجدج نہ دکھاتی پھرو 33 اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ نبی کی گھروں کے اندر اسی وقت جائیں جب انہیں داخلے کی اجازت ملے اور وہاں بلا ضرورت دیر تک نہ بیٹھیں مزید کہا گیا کہ اگر انہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑے تو پردے کی اوٹ سے مانگے اس سے دونوں کی دلوں کو پاکیزگی حاصل ہوگی آیت 53 یہ تمام باتیں یوں تو ازواج متحرات کو مخاطب کر کے اور ان کے بارے میں کہی گئی ہیں لیکن یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے اس لیے کہ ان جیسی باتیں قرآن ہی میں دوسرے مقامات پر عام مسلمان خواتین کے بارے میں بھی کہی گئی ہیں اور احادیث میں بھی عمومی انداز میں ان کی تاکید کی گئی ہے لیکن اگر انہیں ازواج متحرات کے ساتھ خاص مانا جائے تو بھی اگلی آیت نمبر 59 حجاب کے عمومی حکم کے بارے میں سری ہے اس میں نبی سے کہا گیا کہ اپنی بیویوں بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے اوپر جلابیب یعنی لمبی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حجاب کا حکم امہات المومنین کے ساتھ خاص نہیں بلکہ تمام اہل ایمان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین حجاب کی فرضیت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے دین کے کچھ احکام منصوص ہیں یعنی ان کا ذکر قرآن اور صحیح احادیث میں سراحت سے اور تاکیدی اسلوب میں کیا گیا ہے جبکہ بعض دوسرے احکام سری نہیں ہیں مفسرین محدثین اور فقہ نے مختلف قواعد و ضوابط کی روشنی میں ان کا استمباد کیا ہے جو احکام منصوص ہیں ان میں پوری امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے تمام مسلمان ان کو مانتے ہیں چاہے ایمان کی کمزوری اور نفس کے غلبی کی وجہ سے ان پر عمل پیرا نہ ہو جو احکام منصوص نہیں ہے ان کا فقہ نے انصبات کیا ہے ان میں بسا اوقات ان کے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں یہ اختلافات حق اور باطل صحیح اور غلط کی نوعیت کی نہیں ہے بلکہ ان کی حیثیت صرف افضل اور غیر افضل یا بہتر اور کمتر کی ہوتی ہے مثال کے طور پر مسلمانوں پر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اس میں پوری امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے فرض نمازوں میں فجر کی دو رکعتیں مغرب کی تین رکعتیں اور ظہر اثر و عشاء کی چار رکعتیں ہیں اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے ظہر عصر کی باجماعت نمازوں میں امام قرأ سری طور پر فجر کی دو رکعت اور مغرب و عشاء کی ابتدائی دو رکعتوں میں جہری طور پر کرتا ہے اس میں بھی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے البتہ با جماعت نمازوں میں مقتدی سور فاتحہ پڑھیں گے یا خاموش رہیں گے اس میں اختلاف ہے کوئی فقی امام کی خیرات کو مقتدیوں کے کے کافی سمجھتا ہے دوسرا سب اس کی مختلف کو لازم قرار دیتا ہے ایک دوسری مثال طلاق ہے پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو واقع ہو جائے گی اختلاف اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں ایک سے زائد طلاق دے تو کتنی طلاقیں واقع ہوں گی چاروں اماموں ابو حنیفہ مالک شافی اور امام احمد رحم اللہ نزدیک واقع ہو جائیں گے تو تینوں ہو جائیں گے اور بیوی سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا جبکہ اہل حدیث مسلک کے مطابق اگر کوئی شخص ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی اور عدت کے اندر اسے رجوع کا حق حاصل ہوگا اور عدت گزرنے کے بعد بھی دونوں کا نکاح جائز ہوگا اس تفصیل کی روشنی میں حجاب کے مسئلے کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ حجاب کے سلسلے میں مسلم علماء کے درمیان اختلاف ہے بعض حجاب کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں جبکہ دوسرے علماء اس کو اختیاری اور غیر لازمی سمجھتے ہیں اس لیے دونوں آرا میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے یہ غلط فہمی اسلام کے تصوری حجاب کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے حجاب کے کچھ احکام قطعی اور سری ہیں ان کی فرضیت پر پوری امت کا اتفاق ہے ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے جبکہ اس کی صرف ایک شک پر علماء کے درمیان اختلاف ہے اس اختلاف کو اسی حد تک رکھنا چاہیے اور اس کی آڑ میں پورے مسئلے حجاب کو اختلافی کہہ کر غیر لازمی اور اختیاری قرار دینا درست نہیں ہے اسلام سماج کی پاکیزگی قائم رکھنے کے لیے مسلمان مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاف کو سخت ناپسند کرتا ہے وہ انہیں اپنے جسم کے ان تمام حصوں کو چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں صنفی کشش پائی جاتی ہے اس نے مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور نظر کی فتنے سے محفوظ رہیں سور تھرٹی تھرٹی ون دوسروں کے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہوں سورہ نور ٹوینٹی سیون اس نے خاص طور پر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر کے پلو لٹکا لیا کریں سورہ حضاب 59 تاکہ ان کا پورا جسم چھپ جائے ان کی چالائسی ہو کہ پازیب کی جھنکار دوسروں کو ان کی طرف متوجہ نہ کرے سورہ نور 31 وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑنیوں کے آنچل ڈالے رہیں 31 نور وہ اپنا بنا سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے سورہ نور 31 قرآن مجید کی ان احکام, احکام پر تمام مسلم علماء کا اتفاق ہے ان میں سے کسی جز پر بھی ان کے درمیان اختلاف نہیں ہے سب مسلمان ان احکام کو لازمی اور واجبی سمجھتے ہیں خواہ ان پر عمل کے سلسلے میں کوتا ہوں حجاب کے سلسلے میں ان احکام قرآنی میں سے صرف ایک جزیے پر مسلم علماء کے درمیان اختلاف ہے وہ یہ کہ قرآن کے حکم عورتیں اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں سوائے اس کے کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے سے کیا مراد ہے یہ اختلاف صحابہ و تابعین کے زمانے میں بھی تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے بعض کا خیال ہے کہ مراد ہاتھ کلائیوں تک اور چہرہ ہے کہ اسے چھپانا ضروری نہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد ظاہری کپڑے ہیں کہ ان کا چھپانا ممکن نہیں ان کے نزدیک مسلمان عورت کا اجنبی مردوں سے اپنا ہاتھ اور چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ حجاب کو ایک اختلافی مسئلہ بنا کر پیش کرنا درست نہیں حجاب کے بارے میں قرآن مجید میں جتنے احکام ہے سب پر پوری امت کا اتفاق ہے صرف چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں دو رائے ہیں ان میں سے کسی پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن حجاب کے بارے میں باقی تمام احکام قرآنی احکام قرآنی لازمی اور غیر اختیاری ہیں مساجد میں خواتین کی حاضری عبادت گاہوں میں خواتین کے داخلے سے متعلق دوسرے مذاہب کا کیا موقف ہے اس سے بحث کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن اسلام کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اسلام میں دینی اور شرعی اعتبار سے خواتین کے مسجد میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے اس سلسلے میں اللہ کے رسول کا سری فرمان ہے مسلم 442 تمہاری عورتیں جب مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت چاہیں تو انہیں اس سے نہ روکو عہد نبی میں بعض لوگ خواتین کا گھر سے باہر نکلنا خواہ نماز کے لیے وہ پسند نہیں کرتے تھے لیکن اللہ کے رسول کی اس طرح ارشاد کی وجہ سے انہیں روکنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی انہی میں سے ایک حضرت عمر بن خطاب بھی تھے انہیں خواتین کا نکلنا پسند نہ تھا لیکن ان کی زوجہ حضرت آتی کا برابر مسجد جاتی تھی کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کو اپنے شوہر کا اندیا معلوم ہے تو آپ ان کی خواہش پر عمل کیوں نہیں کرتی انہوں نے پوچھنے والے سے الٹا سوال کر دیا پھر وہ مجھے روک کیوں نہیں دیتی پوچھنے والے نے کہا اللہ کے رسول کی سریح اجازت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے چنانچہ حضرت آتیکا برابر مسجد جاتی رہیں وہ اس نماز کے موقع پر بھی مسجد میں موجود تھیں جب حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی حدیث سنائی تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم تو اپنی خواتین کو مسجد نہیں جانے دیں گے حضرت ابن عمر نے اس کو انتہائی سخت اور درشت انداز میں ڈانٹا کہ میں نے میں تجھے اللہ کے رسول کا حکم سنا رہا ہوں اور تو اس سے سرتابی کا مظاہرہ کر رہا ہے مسلم ڈبل فور ٹو بدقسمتی سے بعد کی صدیوں میں خواتین کے مساجد میں جانے کی ہمت شکنی کی گئی اور وہاں انہیں ادائیگی نماز کی سہولیات نہیں فراہم کی گئیں جس کی بنا پر مساجد میں ان کی حاضری کم سے کم ہوتی گئی یہاں تک کہ بالکل ختم ہو گئی اب عام طور پر خواتین مساجد نہیں جاتی اگر کوئی خاتون جانا چاہے تو وہاں اس کے لیے نظم نہیں ہوتا کوئی خاتون اس کا مطالبہ کرے تو اسے ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے جیسے اس نے کسی ناجائز چیز کا مطالبہ کر دیا ہو اور اسے آزاد خیال اور باغی سمجھا جاتا ہے خواتین کو مساجد سے روکنے کے لیے متعدد عذر تراشے گئے ان کی عزت و قسمت کے تحفظ کی بات کہی گئی فساد زمانہ کی دلیل دی گئی ان کی وجہ سے مساجد کی پاکیزگی اور تقدس میں خلل پڑنے کے اندیشے ظاہر کیے گئے صحیح بات یہ کہ سب بے بنیاد توجیحات ہیں اللہ کے رسول نے خواتین کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ انہیں نہ روکے اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں خواہ وہ کوئی بھی ہو کہ انہیں اس حق سے محروم کرے اب وقت آ گیا ہے کہ ہر مسئلے کو قرآن و سنت اور صدر اول قرون مشہود لہا بالخیر کے تعمل کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس کا حل پیش کیا جائے بعد کی صدیوں میں فقہی تسلبات کی وجہ سے جو سختیاں اختیار کی گئی ہیں اور غیر ضروری احتیاط کو روا رکھا گیا ہے اسے دین کا جز نہ سمجھا جائے خاص طور سے مساجد میں خواتین کے داخلے کے مسئلے کو اسی اعتبار سے دیکھا جائے مساجد عبادت کے مقامات اور روحانیت کے مراکز ہیں وہاں مسلم سماج کے افراد کو تربیت و تسکیہ روحانیت کے ارتقاء اور دینی تعلیم کے مواقع حاصل ہوتے ہیں مسلم خواتین بھی اسلامی سماج کا حصہ ہیں انہیں بھی تربیت و تذکیہ کی مراکز سے استفادہ کرنے کے مواقع فراہم کیے جانی چاہیے نئی مساجد کو اس طرح تعمیر کیا جائے کہ ان میں خواتین کے لیے مخصوص گوشہ ہو آمادگی ہو تو قدیم مساجد میں بھی بآسانی ان کے لیے گوشے مخصوص کیے جا سکتے ہیں ہمیں مساجد میں آنے کی خواہش مند خواتین کو روکنے کی بجائے ان کی تربیت کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ہم ان کو بتائیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں خواتین کے لیے مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے وہیں اس کے آداب بھی بیان کیے ہیں آپ نے مردوں عورتوں کے درمیان اختلاط سے سختی سے منع کیا ہے مسجد سے باہر بھی اور مسجد کے اندر بھی آپ نے عورتوں کے لیے مسجد کا ایک دروازہ خاص کر دیا تھا آپ نے خوشبو لگا کر اور زیب و زینت اختیار کر کے عورتوں کے گھر سے نکلنے کو منع کیا ہے موجودہ دور کا تقاضا ہے کہ ہم نہ صرف مساجد میں حاضری کے معاملے میں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات میں اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں شرح صدر کے ساتھ انہیں وہ حقوق دینے پر آمدہ ہو جائیں مسلمان خواتین کو ہم اپنا حریف بنانے کے بجائے حلیف بنائیں انہیں برغلانی اور دین سے برگشتہ کرنے کے لیے شیاطین اپنا پورا زور لگا رہے ہیں ہمیں ان کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے اور حکمت اور دانائی کے ساتھ ان کو توڑ ان کا توڑ کرنا ہے اگر امت کے باشعور طبقے اور خاص طور پر طبقے علماء اور دینی تنظیموں کے سربراہوں نے ہوشیاری کا مظاہرہ نہ کیا تو انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا مساجد میں خواتین کی حاضری اشکالات اور توضیحات مساجد میں مسلم خواتین کی حاضری کا مسئلہ کتنی حساس نوعیت اختیار کر گیا اس کا اندازہ اس اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موضوع پر میری تحریر کو بڑے پیمانے پر قبول عام حاصل ہوا بعض احباب نے پسندیدگی کا اظہار کیا اور کی تو بعض نے اس پر نقد کیا اور اس کی بعض کمیوں کی طرف اشارہ کیا اس تعلق سے ظاہر کیے گئے چند اشکالات کی کچھ توضیح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے ایک کہا گیا کہ میں نے سکے کا ایک رخ دکھایا ہے اور دوسرے رخ کو چھپایا ہے عورتوں کو مسجد جانے سے منع کرنے والی احادیث نقل کی ہیں لیکن جن احادیث میں عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا افضل بتایا گیا ہے انہیں ذکر نہیں کیا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں ایک موضوع ہے عورتوں کا مسجد جانا یا نہ جانا دوسرا موضوع ہے عورتوں کی نماز مسجد میں افضل ہے یا گھر میں میری تحریر صرف اول ذکر موضوع پر تھی اس لیے میں نے دوسرے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھی تھی دو جس حدیث میں خواتین کو مسجد جانے سے روکنے کی ممانعت کی گئی ہے اسی میں سراحت ہے کہ ان کا گھر میں نماز پڑھنا بہتر ہے اس موضوع پر اور بھی احادیث ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے کی اجازت نہیں دی تھی تین کسی کام کے افضل اور کسی کام کے غیر افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر افضل پر عمل ناپسندیدہ ہے اسے روکا جائے گا انسانی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں دین میں افضل اور غیر افضل سب پر عمل کی آزادی دی گئی ہے پہلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے لیکن بعد کی صفوں میں بھی شامل رہ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے تکبیر تحریمہ کے وقت نماز میں شامل ہونا افضل ہے لیکن بعد میں شامل ہونے والوں کی بھی نماز ہو جائے گی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں خلاصہ یہ کہ افضل پر عمل کرنے کی ترغیب دی جائے گی لیکن غیر افضل پر عمل کرنے سے نہیں روکا جائے گا چار ایک صاحب نے کہا کہ اکابر اکابر صحابہ نے عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا تھا دوسرے صاحب نے کہا کہ حضرت عمر نے روک دیا تھا یہ دونوں باتیں غلط ہیں حضرت عمر کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ عورتیں مسجد نہ جائیں لیکن ان کا روکنا ثابت نہیں ہے ایک مرتبہ حضرت عمر نے خطبے میں زیادہ مہر رکھنے پر پابندی کا ارادہ کیا تو ایک عورت نے ان کو ٹوک دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں اس وقت مسجد میں موجود تھیں خود جس نماز میں ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اس میں بھی مسجد نبی میں خواتین موجود تھیں پانچ کہا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے رسول عورتوں کے آج کے حالات دیکھ لیتے تو انہیں مسجد جانے سے منع کر دیتے اس کو عورتوں کے مسجد جانے کی ممانیت کے بارے میں نسخ کے طور پر پیش کیا گیا ہے حالانکہ ام المومنین کا محض ایک احساس تھا جو درست بھی ہو سکتا ہے اور نادرست بھی اللہ کے رسول وہ حالات دیکھتے تو ممکن ہے عورتوں کو مسجد جانے سے منع کر دیتی اور ممکن ہے نہ منع کسی اور نے کیا نہ دیگر آٹھ امہات المومنین کا وہ احساس تھا ہمیں نصوص کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ احساسات کی پابندی کا دوسری بات یہ کہ خود حضرت عائشہ نے سراحت سے عورتوں کو مسجد جانے سے نہیں روکا اور بہت سی عورتیں بعد میں بھی مسجد جاتی رہیں چھ اس نقطے کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عورتوں کو مسجد جانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے اجازت دی گئی ہے اس اجازت کو پابندی سے بدل دینا بدلنا دین میں مداخلت ہے اس کے بجائے اجازت دینے کے ساتھ فتنوں کے سدے کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے ساتھ اس سوال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا حقیقت اللہ کے رسول کی وفات کے چند سال کے بعد ہی فتنہ اس قدر بڑھ گیا تھا جس کا ام المومنین نے اظہار کیا واقعہ یہ ہے کہ فتنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی موجود تھا منافقین اور یہود اپنی شرنگیزیوں سے باز نہیں آتے تھے وہ پاک دامن مومن خواتین کے بارے میں تشبیب کے اشخار پڑھتے کبھی راہ چلتے چھیڑتے حرکتیں کرتے لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں مسجد جانے سے نہیں روکا بلکہ اس کی اجازت باقی رکھی تو بعد کے زمانوں میں بھی فتنوں سے ڈرا کر انہیں روکنا مناسب نہیں اس لیے کہنا کہ آج کے پرفتن دور میں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دینا بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دے گا اس لیے اس پر پابندی رکھی جائے درست نکتے نظر نہیں ہے آٹھ یہ کہا گیا ہے کہ بیجا تنقید کے نام پر نفوس خدسیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ حضرت عمر حضرت عائشہ اور دوسرے صحابہ ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہم سے زیادہ دین کے مزاج شناز اور ہم سے بڑے عاشق رسول تھے پھر اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہوں تو اسے ماننا چاہیے یہ بات نری عقیدت کا مظہر ہے اگر ایسا ہوتا تو تابعین کسی معاملے میں صحابہ سے اختلاف نہ کرتے صحابہ کے ساتھ قرآنی اور صحیح احادیث نبوی بھی پیش نظر رکھی جائیں اور سب میں غور و خوص کر کے استمباد کیا جائے نو ایک رائے یہ ظاہر کی گئی ہے کہ عورتوں کے لیے نماز کی سہولت صرف ہائی وے یا بازار کی مسجدوں میں فراہم کی جائے تاکہ کسی ضرورت کے سے گھر سے باہر جانے والی عورتوں کی نماز قضا نہ ہو یہ رائے بھی درست نہیں ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکا جائے اس حکم کا خطاب تمام مردوں سے ہے اس کا اطلاق محلوں کی مساجد پر بھی ہوتا ہے اس حکم پر عمل کا تقاضا ہے کہ ہر مسجد میں ایسی سہولیات فراہم کی جائیں کہ جو عورت بھی مسجد جانا چاہے جا سکے دس عورتوں کو مساجد جانے سے روکنا مسلم معاشرے کے دور زوال کی نشانی ہے عہد نبی ہی میں نہیں بلکہ صحابہ تابعین تابعین اور بعد کی ادوار میں صدیوں تک خواتین نہ صرف مساجد میں عبادت کے لیے جاتی تھیں بلکہ درس و تدریس کی مجلسیں بھی آراستہ کرتی تھیں مسجد حرام مسجد نبی مسجد اقسا مسجد اور دیگر مساجد میں ان کے حلقے قائم تھے جن میں محرم اور گئے محرم کی تفریق کے بغیر ہزاروں طلبہ ان سے فیض اٹھاتے تھے باپ کے ادوار میں اندے شہاوی کر لیے گئے یہ بحثیں کی جانی لگیں کہ عورت کا مکمل وجود پردہ ہے اس کی آواز پردہ ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا فتنے کا باعث ہوگا چنانچہ اسے گھر کی چہار دیواری میں قید کر دیا گیا مسلم عورتوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں اندیشہ ہائے دور دراز سے پرے ہو کر وہ تمام حقوق دیے جائیں جو انہیں عہد نبوی میں حاصل تھے حضرت عمر کا حکم انتنائی جہاں تک مسجد میں نماز کے لیے خواتین کے جانے کا سوال ہے یہ سلسلہ خلیفہ دوم حضرت عمر کے زمانے میں منقطع ہو چکا ہے انہوں نے اس پر پابندی عائد کر دی تھی اب اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں مسجد جا کر نماز پڑھتی تھیں تو آج انہیں اس کی اجازت کیوں نہیں ہے اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ جب حضرت عمر نے مسجد میں عورتوں کے جانے پر پابندی عائد کر دی تھی تو تمام صحابہ وہ صحابیات نے اسے قبول کر لیا تھا اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اس وقت ام المومنی حضرت عائشہ اور دیگر ازوات متحرات باحیات تھیں حضرت علی اور دوسری جلیل القدر صحابہ بھی موجود تھے جب سب نے حضرت عمر کے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا تو آج کل کے انسانوں کی کیا اوقات کہ اس قانون کو توڑ کر ایک نیا فتنہ ایجاد کیا جائے اس فتنے کو روکنا تمام صحیح العقیدہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے ایک مفتی صاحب کی تحریر مجھے میری اس تحریر کے جواب میں موصول ہوئی جس میں میں نے مساجد میں خواتین کے داخلے کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کے لیے مطلوبہ سہولیات فراہم کیے جانے کی بات کہی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غلط بات کو بھی کتنے اعتماد اور جرت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے اور کتنا اور کتنی دیدہ دلیری سے شرعی طور پر ایک جائز کام کو فتنہ قرار دے کر اس سے روکنے اور کام کرنے والوں کے خلاف محاذ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ جائیں یہ حضرت عمر کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن کسی صحابی کی کی کی خواہش جسے دین سند حاصل نہ ہو واجب الاتباع نہیں ہے رہی بات کہ حضرت عمر نے خواتین مسجد میں حاضری پر پابندی عائد کر دی تھی اور اسے تمام صحابہ صحابیات نے قبول کر لیا تھا اور اس پر عمل کیا جانے لگا تھا بالکل جھوٹ اور غیر تحقیقی بات ہے صحابیات اللہ کے رسول کے زمانے میں بعد میں حضرت ابو کے ابو بکر کے خلافت میں اس کے بعد حضرت عمر کے عہد خلافت میں بھی برابر مسجد نبی جاتی رہی حضرت عمر خواہش کے باوجود انہیں روک نہ سکے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے والی خواتین میں ان کی بیوی حضرت آتی کا مسجد جاتی نہیں جب حضرت عمر اپنی بیوی کو مسجد جانے سے نہ روک سکے تو دیگر عورتوں پر کیسے پابندی عائد کرتے روایت میں ہے کہ کسی نے حضرت آتی سے دریافت کیا جب آپ کے شوہر کو شوہر کو عورتوں کا مسجد جانا پسند نہیں ہے تو آپ کیوں جاتی ہیں انہوں نے جواب دیا پھر وہ مجھے روک کیوں نہیں دیتے پوچھنے والی نے کہا انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ کی باندیوں یعنی عورتوں کا اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں میں جانے سے نہ رکو بخاری نائن زیرو زیرو تب انہوں نے فرمایا جب تک مجھے صاف الفاظ میں نہیں روکیں گے میں مسجد جاتی رہوں گی بیان کیا گیا کہ حضرت عاطقہ برابر مسجد جاتی رہیں جس دن فجر کی نماز میں حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا اس نماز میں بھی وہ مسجد نبی میں موجود تھیں یہ بات بھی بالکل غلط ہے کہ عمر کے کے حکم بعد مسجد نبی میں خواتین کی حاضری موقف ہو گئی تھی تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اللہ کے کے رسول زمانے سے آج تک کبھی مسجد نبی میں عورتوں کا نماز پڑھنے کے لیے جانا نہیں رکا مسجد نبوی نہیں مسجد حرام مسجد اقسا مسجد امی دمشق اور دیگر تاریخی مساجد میں عورتوں کا داخلہ کبھی ممنوع نہیں ہوا بعد کے زمانوں میں محض اندیشوں کی بنیاد پر عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا جانے لگا اور ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ مسجد جانے کی خواہش رکھنے والی خواتین وہاں جا ہی نہ سکیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں اس طرح بنائی جاتی اور ایسی سہولیات فراہم کی جاتی کہ جو خواتین وہاں جانا چاہتی جا سکتی لیکن افسوس کہ ایسا نہیں کیا گیا اب وقت آ گیا ہے کہ خواتین کو ان حقوق سے محروم نہ کیا جائے جو شریعت نے انہیں عطا کیے ہیں اور انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں اگر اللہ کے رسول آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے بعض حضرات خواتین کی مسجد میں حاضری کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں اس کے حق میں وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک دلیل ام المومنین حضرت عائشہ کا ایک کال بھی ہوتا ہے بخاری 869 مسلم 445 جو کچھ عورتوں نے اب کرنا شروع کر دیا اگر اللہ کے رسول اسے دیکھ لیتے تو انہیں مسجد جانے سے روک دیتے ام المومنین کا اشارہ اس جانب تھا کہ آج کل عورتیں گھر سے باہر نکلتے وقت خوشبو لگاتی اور زیب و زینت اختیار کرتی ہیں مسجد میں جاتے وقت بھی ایسا کرتی ہیں حالانکہ اللہ کے رسول نے گھر سے باہر نکلتے وقت ایسا کرنے سے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنا چاہے جس کام سے ہو یہاں تک کہ با جماعت نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد آنے کے لیے ہو اس موقع پر عورت کے لیے تزئین اور تعطر یعنی زیب و زینت اختیار کرنا اور خوشبو لگانا جائز نہیں ہے ام المومنین کا مقصد عورتوں کو مسجد جانے سے روکنا نہیں بلکہ اس وقت خوشبو لگانے اور بناو سنگار کرنے سے روکنا تھا اگر انہیں مسجد سے روکنا مقصد ہوتا تو ضرور ان سے اس کی سراحت منقول ہوتی بلکہ ان کا عمل اس کے برعکس معلوم ہوتا ہے وہ خود برابر نماز عبادت جماعت کے لیے مسجد جاتی رہیں اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکیوں اور دوسری خواتین کو کبھی مسجد جانے سے نہیں روکا دوسری طرف اللہ کے رسول نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا مسلم 442 اللہ کی باندیوں یعنی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو عہد نبی اور عہد صحابہ ہی میں نہیں بلکہ بعد کی ابتدائی صدیوں میں بھی اس حکم نبی پر عمل ہوتا رہا مسجد حرام مسجد نبی مسجد اقصی مسجد امی دمشق اور دوسری مساجد میں نماز اور تعلیم کے لیے خواتین کی حاضری جاری رہی لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اس پر عمل موقوف ہوتا گیا اس حکم کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہر مسجد میں خواتین کے لیے معقول نظم ہوتا اور خواتین کو آزادی ہوتی ان میں سے جو چاہتی مسجد جاتی اور جو چاہتی ارشاد نبی خواتین کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے سیول جامع سیون فور فائیو ایٹ پر عمل کرتے ہوئے گھروں ہی میں نماز پڑھتی لیکن اس کی بجائے مسجدوں میں خواتین کے لیے کچھ انتظامات ہی نہیں کیے گئے اس سے صاف ظاہر ہے کہ مردوں نے اور مساجد کے منتظمین مرد ہی ہوتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کی سریح خلاف ورزی کی ہے آج کل گھروں میں دینی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام نہیں ہے جبکہ مسجدوں میں وقتاً فوقتاً وعض و ارشاد کی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں قرآن و حدیث کے دروس ہوتے ہیں مختلف مناسبتوں سے دینی موضوعات پر تقریریں ہوتی ہیں ہر ہفتہ نماز جمعہ کے موقع پر مقامی زبان میں خود بے جمعہ یا الگ سے تقریب ہوتی ہے اگر ان مواقع پر خواتین کی مسجدوں میں حاضری کی سبیل نکالی جائے تو ان کی بھی دینی و اخلاقی تربیت ہو سکتی ہے ام المومنین نے اپنے زمانے کی عورتوں کو دیکھ کر فرمایا تھا اگر اللہ کے رسول آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو انہیں مسجد جانے سے روک دیتے ام المومین اگر آج کی عورتوں کو دیکھ لیتی تو ضرور ان کا احساس بدل جاتا اور ان کی دینی تعلیم و تربیت کی ضرورت اور مساجد کے ذریعے اس کی تکمیل کی صورتحال کو دیکھ کر وہ کہہ اٹھتی اگر اللہ کے رسول آج کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو انہیں مسجد جانے کی اجازت دے دیتے افضل کی ترغیب دینا درست ہے لیکن غیر افضل پر عمل سے روکنا درست نہیں دین میں بعض اعمال کو افضل قرار دیا گیا ہے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان پر زیادہ و ثواب کی بات کہی گئی ہے ان کے مقابلے میں بعض اعمال کو غیر افضل کہا گیا ہے انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں کوئی افضل کا اشتیاق رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اس کا اشتیاق نہیں رکھتا اور غیر افضل ہی پر عمل کرتا رہتا ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ لوگوں کو افضل اختیار کرنے کی ترغیب دی جائے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ابھارا جائے لیکن اگر کوئی شخص افضل کی طرف رغبت ظاہر نہ کرے اور غیر افضل پر ہی عمل کرنے پر اکتفا کرے تو اس کی نکیر نہ کی جائے اور اسے بے دین یا کم دین قرار بے دین یا کم دین دار قرار دینے میں جلدی نہ کی جائے اس بات کو چند مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ کے رسول سے دریافت کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے آپ نے جواب دیا داود فور ٹو سکس نماز کو اول وقت میں پڑھنا اس حدیث کا تقاضا ہے کہ ہر نماز کا وقت شروع ہوتی اسے ادا کر لیا جائے لیکن اگر کبھی کسی سے کچھ تاخیر ہو جائے تو غیر افضل ہونے کے باوجود اس پر نکیر نہیں کی جائے گی اللہ کے رسول نے مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے آپ نے فرمایا بخاری 615 مسلم 437 اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے تو اگر وہ اس میں جگہ پانے کے قرآن اندازی کرنی پڑے تو اس پر بھی وہ تیار ہو جائیں گے اس حدیث کا تقاضا ہے کہ مسجد میں پہلے پہنچنے اور صفحے اول میں جگہ پانے کی کوشش کی جائے لیکن جو لوگ پہلے نہ پہنچ جائیں یا انہیں بعد کی میں جگہ ملے ان کی کی سرزنش نہیں جائے گی اور انہیں دین کے کے تقاضوں سے غافل نہیں قرار دیا جائے گا اللہ رسول نے خواتین کے لیے گھروں میں نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے آپ نے مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا ابو داود فائیو سکس سیون اپنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے نہ روکو حالانکہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں آپ نے باوجود عورتوں کی نماز کے لیے مسجدوں کے مقابلے میں گھروں کو بہتر قرار لیکن انہیں مسجدوں میں جانے سرزنش نہیں کی اور یہ نہیں فرمایا کہ جب میں تمہارے لیے گھروں میں نماز پڑھنا افضل قرار دے رہا ہوں تو تم غیر افضل پر عمل کرنے کے لیے مسجد میں کیوں جاتی ہو بہت سے لوگ دین کے اس مزاج سے واقف نہیں ہے کوئی عمل جائز ہو تو لوگوں کو اسے اختیار کرنے کی آزادی ہے چاہے وہ افضل نہ ہو لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے صرف افضل پر عمل کریں اور غیر افضل کو بالکل یا ترک کر دیں ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے غیر افضل پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے ان کا یہ موقف چاہے جتنی نیک نیتی پر مبنی ہو لیکن دینی اور شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے مساجد میں خواتین کے لیے پروجیکٹر کا استعمال دینی احکام اور تعلیمات کے مخاطب جس طرح مرد ہیں اسی طرح خواتین بھی ہیں اس لیے ان کی دینی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرنا پسندیدہ اور مطلوب ہے عہد نبی میں خواتین بھی حدود و آداب کی رعایت کے ساتھ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں شریک ہوتی تھی آپ سے مختلف مسائل دریافت کرتی تھیں اور آپ ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرماتے تھے بعض مخصوص ایام میں آپ صرف خواتین کے اجتماعات کو خطاب کرتے تھے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ کے اور ارشاد سے صرف مرد ہی فیض اٹھاتے ہیں اس ایک دن ہمارے خاص کر جس میں ہم عورتیں اکٹھا ہو کر آپ سے تعلیم حاصل کیا کریں آپ نے فرمایا تم سب فلاں جگہ اکٹھی ہو جانا چنانچہ عورتیں مقررہ وقت پر بتائی ہوئی جگہ ہو گئی آپ وہاں تشریف لے گئے اور انہیں دینی باتیں بتائیں صحیح Bukhari seven three one zero ایک مرتبہ حضرت نے عید الفطر یا عید الزا کا خطبہ دیا پھر آپ کا احساس ہوا کہ آپ کی آواز عورتوں تک نہیں پہنچ سکی ہے چنانچہ آپ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں عورتیں اکٹھی تھیں اور انہیں وعض و تلقین کی صحیح بخاری نائنٹی ایٹ دینی اجتماعات کا ایک اہم مقام مساجد ہیں بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان میں خواتین کی حاضری کی روایت نہیں ہے وہ اپنے مختلف کاموں اور ضروریات کی انجام دہی کے لیے ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں لیکن مساجد کے دروازے ان کے لیے بند ہیں وہاں کے خطبوں وعض و ارشاد کی مجلسوں اور دینی اجتماعات سے ان کے استفادے کی صورت نہیں ہے نبی میں عورتیں مسجد جایا کرتی تھیں اور حضرت نے مردوں عورتوں کے درمیان کم کم سے اختلاط ہونے کی کی خصوصی تدابیر اختیار فرمائی تھی چنانچہ ان علیحدہ کر دی تھی اور ان کے مسجد کا ایک دروازہ خاص کر دیا تھا جس سے مردوں کو آنے جانے کی ممانعت تھی مساجد یا دوسرے مقامات پر منعقد ہونے والے دینی اجتماعات میں خواتین کو بھی شریک کرنا چاہیے اور اس کے لیے خصوصی انتظامات کرنی چاہیے مثلا ان کی نشستیں الگ ہوں اور پردے کا بھی مناسب انتظام ہو اگر مسجد کئی منزلہ ہو تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ اس کی کسی ایک منزل کو ان کے لیے خاص کر دیا جائے خطیب سامنے نہ ہونے کی وجہ سے سامعین کی توجہ ہٹتی ہے اس لیے اوپر کی کسی منزل پر رہنے والے لوگوں کے لیے خواہ مرد ہو یا خواتین پروجیکٹر یا ایل سی ڈی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے تصویر کی حرمت کے سلسلے میں جو احادیث سے نبی مروی ہیں محقق علماء کا خیال ہے کہ ان کا اطلاق اس صورت پر نہیں ہوتا کیا عورت دوران حیض مسجد میں جا سکتی ہے بعض سماجوں میں خواتین کا حیض کی حالت میں سوشل کیا جاتا جاتا تھا انہیں مجسمے ناپاک سمجھا تھا اسی وجہ سے انہیں الگ تھلگ رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا اسلام نے اس تصور کا رد کیا رسول اللہ سے ایک شخص نے دریافت کیا کیا حائزہ عورت کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا ہاں مستد احمد 19007 ایک مرتبہ آپ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے فرمایا مجھے چٹائی اٹھا کر دے دو انہوں نے جواب دیا میں حیث سے ہوں آپ نے فرمایا مسلم 892 حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی ہے عورت عورت دورانی حیض نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی اس پر تمام فقہ کا اتفاق ہے وہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کرے گی البتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی اسے قضا کرنی ہوگی اسی طرح حج کے دوران اگر اسے حیض آ جائے تو تمام مناسب حج انجام دے گی البتہ طواف نہیں کرے گی دوران حیض قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی نے منع کیا ہے اگرچہ بعض اس کی اجازت دیتے ہیں جہاں تک دوران حیض عورت کی نماز کے سوا کسی اور کام سے مسجد میں جانے کا معاملہ ہے تو زیادہ تر فقہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے ان کے دلائل درج ذیل ہیں ایک صورت النساء 34 اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو اس آیت میں ممانیت کا حکم نماز پڑھنے اور نمازی کی جگہ جگہوں مسا یعنی مساجد میں جانے دونوں سے متعلق ہے جنابت ناپاکی کی عارضی حالت ہے جب اس میں مسجد میں جانا ممنوع ہے تو حیض جو ناپاکی کی نسبت نسبتاً پائیدار حالت ہے اس میں بدرج اولا ممانیت ہونی چاہیے دو ام المومنین عائشہ سے مروی ہے کہ متعدد صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے رسول اللہ نے تمام دروازوں کو دوسری طرف کھولے جانے کا حکم دیا فرمایا ابو داود 232 ان گھروں کے دروازے دوسری سمت میں کر لو اس لیے کہ میں جائز نہیں سمجھتا کہ کوئی حائضہ عورت یا جنبی مسجد میں آئے اسی مضمون کے حدیث سننی ابن ماجہ 645 للبحقی 4323 اور صحیح ابن خزیمہ 1372 میں بھی مروی ہے تیسرا حضرت عطیہ بیان کرتی مسلم 890 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کے نماز پڑھنے کی جگہوں سے دور رہیں البتہ بعض فقہ ہے اس کی حالت میں عورتوں کے نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام سے مسجد میں جانے کو جائز کہتے ہیں ان میں امام احمد ایک روایت کے مطابق امام مزنی شافعی امام داؤد ظاہری اور علامہ ابن حضم قابل ذکر ہیں ان حضرات کے دلائل درج ذیل ہیں ایک حجت الوداع کے دوران حضرت عائشہ کو حیض آ گیا وہ یہ سوچ کر رونے لگی کہ اب مناسب کے حج ادا نہ کر سکیں گی اللہ کے رسول نے فرمایا Muslim one two one one وہ سب کرو جو حاجی کرتا ہے بس پاکی حاصل ہونے تک طواف نہ کرو اس حدیث میں عورت کو دوران حیض طواف کے علاوہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی گئی ہے اگر اس حالت میں اس کے لیے مسجد حرام میں داخلہ جائز نہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس سے بھی منع فرما دیتے دو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک حبشی عورت کسی عرب قبیلے کی لونڈی تھی اسے قبیلے والوں نے آزاد کر دیا تھا چنانچہ وہ مسجد نبی میں رہتی تھی بخاری نائن تھری فور ظاہر ہے کہ وہ عورت ہر ماہ کچھ ایام حیض سے دو چار ہوتی ہوگی اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اسے مسجد میں رہنے سے منع نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت دورانی حیض مسجد میں رہ سکتی ہے تین اصل قدم حرمت ہے یعنی جب تک کسی چیز کے سلسلے میں حرمت کی کوئی دلیل نہ ملے اسے مباح سمجھا جائے گا اس مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں حائزہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکا گیا ہو جواز کے قائلین ساتھ ان دلائل پر نقد کرتے ہیں جنہیں مانعین پیش کرتے ہیں مثال کے طور پر سنسا آیت 43 کی روشنی میں مسجد میں نہ جانے کی سلسلے میں حائزہ کو جنبی پر قیاس کیا گیا ہے حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے جنبی اپنے ناپاکی میں معذور نہیں ہے جبکہ عورت معذور ہے جنبی غسل کر کے فوراً پاک ہو سکتا ہے جبکہ حائزہ عورت فوراً پاک نہیں ہو سکتی بلکہ ایام حیض گزرنے کے بعد ہی اسے پاکی حاصل ہو سکتی ہے آیت میں صرف جنبی کا تذکرہ حائزہ کا نہیں اس لیے حائزہ کو جنبی پر قیاس کرنا درست نہیں حضرت عائشہ سے مروی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں حائضہ اور جنبی کی مسجد میں جانے کو جائز نہیں قرار دیتا اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو ممانیت قطعی اور صحیح ہوتی لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اس کے دو راوی افلت بن خلیفہ اور جسرہ بن دجاجہ کو ماہرین حدیث ابن حجر خطابی نو, نووی ابن حضم بہتی اور عبدالحق الشبیلی نے ضعیف قرار دیا ہے ام سلمہ سے مروی حدیث میں رسول اللہ نے عورتوں کو مسلح سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا ہے مسلح کے دو معنی ہوتے ہیں نماز اور نماز ادا کرنے کی جگہ اس روایت میں مسلح سے مراد جائے نماز نہیں بلکہ نماز ہے چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے ایٹ نائن زیرو عورتیں نماز سے الگ رہیں گی اور سنن دارمی میں ہے ون سکس فائیو زیرو عورتیں سب سے الگ رہیں گی موجودہ دور کے معروف محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی 1420 ہجری 1999 عیسوی نے بھی حالت حیض میں عورت کے مسجد جانے کی اجازت دی ہے اور لکھا ہے کہ کوئی ایسی صحیح حدیث نہیں پائی جاتی جس میں حائضہ عورت کو مسجد جانے سے روکا گیا ہو اس کے علاوہ علامہ یوسف قرضاوی نے بھی جواز کی رائے کو ترجیح دی ہے فکر تہارا میری رائے میں عورت ایام حیض میں نماز پڑھنے کسی بار دیگر کاموں کے لیے مثلا کسی دینی پروگرام سے استفادہ کسی مشاورتی اجلاس میں شرکت یا کسی کوچنگ کلاس میں حاضری کے مقصد سے مسجد میں جا سکتی ہے البتہ بہتر ہے کہ ان کاموں کا انعقاد مسجد کے ان حصوں میں نہ ہو جہاں پنج وقتہ نماز ہوتی ہے بلکہ اس سے ملحق دیگر جگہوں پر ہو خواتین کی دینی سرگرمیوں کے حدود و آداب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری مسلم مرد اور خواتین دونوں پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ 71 مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں الحمدللہ ادھر کچھ عرصے سے مردوں کی طرح خواتین بھی دعوت اور اصلاح معاشرہ کے میدان میں سرگرم عمل ہیں شریعت نے خواتین کے گھر سے باہر نکلنے اس دوران میں حجاب اختیار کرنے اور نامہ مردوں عورتوں کے درمیان رابطے کے سلسلے میں کچھ حدود و قیود قیود متعین کی ہیں ان کی پابندی ضروری ہے ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے ایک شریعت نے خواتین کو دینی و دنیوی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے Bukhari five two seven three اور مردوں کو حکم دیا ہے کہ انہیں نہ روکیں Bukhari eight seven three Muslim four four two البتہ مناسب ہے کہ خواتین اپنے سرپرستوں شوہروں سے اجازت لے کر ہی گھر سے باہر نکلیں اگر کسی موقع پر کسی وجہ سے اجازت نہ ملے تو معذور سمجھی جائیں گی دو خواتین کو وقت ضرورت سفر کی اجازت دی گئی ہے لیکن حدیث میں کہا گیا ہے کہ طویل سفر ہو ایک دو تین یا اس سے زیادہ دنوں کا تو عورت شوہر یا محرم کے ساتھ سفر کرے بخاری تھری فور زیرو یہ حکم عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کے مقصد سے دیا گیا ہے بعض فقہ نے اجازت دی کہ وقت ضرورت خواتین اجتماعی سفر کر سکتی ہیں یا کچھ خواتین اپنے محارم کے ساتھ سفر کر رہی ہوں تو دوسری خواتین ان کے ساتھ جا سکتی ہیں البتہ احادیث اشارہ ملتا ہے کہ اگر راستے پر امن ہوں تو کوئی خاتون تنہا سفر کر سکتی ہے بخاری 3595 تین شہر میں کسی غرض سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو یا کسی اجتماع میں شرکت کرنی ہو تو عام حالات میں کوئی خاتون تنہا جا سکتی ہے البتہ وقت شب وہ اپنے محرم شوہر یا کچھ خواتین کے ساتھ ہو یہ بہتر ہے چار اجتماعات کے مواقع پر مردوں اور خواتین کو اختلاط سے بچنا چاہیے ان کی نشستیں الگ الگ ہوں آنے جانے کے راستے بھی الگ ہوں تو بہتر ہے سہولت نہ ہو وہاں آنے جانے میں احتیاط ملحوظ رکھی جائے پانچ مردوں اور خواتین کو خلوت سے احت الامکان بچنا چاہیے خلوت سے مراد کسی مرد عورت کا تنہائی کے اسی جگہ میں ملاقات اور بات چیت کرنا ہے جہاں ان کی اجازت کے بغیر تیسرا شخص نہ آ سکے مردوں اور کو اس کی پابندی کرنی چاہیے چھ مشترکہ اجتماعات میں شرکت کرتے وقت خواتین ان چیزوں سے لازمان اجتناب کریں جن میں مردوں کے لیے کشش پائی جاتی ہے مثلا تیز خوشبو شوق رنگ کا لباس اور زیب و زینت کا اظہار وغیرہ وقت ضرورت گفتگو شریفانہ انداز میں حیا اور وقار کے ساتھ اور اخلاقی حدود میں رہ کر کی جائے ساتھ شریعت نے مردوں عورتوں دونوں کو غصے بسر یعنی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے اجتماعات میں اس کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اجتماعات میں مردوں اور عورتوں کے علیحدہ بیٹھنے کا نظم کیا جائے اگر ایک ہی جگہ نظم ہو تو خواتین حجاب کے ساتھ مردوں کے پیچھے بیٹھیں یا ایک طرف مردوں کی نشست ہوں دوسری طرف خواتین کے اور دونوں کے درمیان کسی قدر فاصلہ ہو بہتر ہے کہ درمیان میں پردہ حائل رہے خواتین پردے میں بیٹھیں یا اس کے بغیر اس کا اختیار خود انہیں دینا چاہیے آٹھ مشترکہ اجتماعات میں خواتین اظہار خیال کر سکتی ہیں فکہ نے کہا ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے عہد نبی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ اور صحابہ کی مجلس میں کوئی خاتون حاضر بھی اور اس نے تفصیل سے اپنی بات رکھی خواتین ان کے لیے مخصوص ڈائز سے خطاب کریں یا مشترک ڈائز سے اس کا فیصلہ وہ خود کریں مشترکہ ڈائس ہونے کی صورت میں مردوں اور خواتین کی نشستیں الگ الگ ہوں نو خواتین کی مجلس کی غیر ضروری فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی سے احتراز کیا جانا چاہیے البتہ مقرر خواتین کی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی ان کی اجازت سے کی جا سکتی ہے دس مذکورہ بالا معاملات میں شدید تر اور زیادہ احتیاط پر مبنی فقہی آرا بھی موجود ہے مثلا محرم کے بغیر سفر کی مطلق ممانیت مردوں سے فون وغیرہ پر بات چیت کی ممانعت مشترکہ اسٹیج پر بیٹھنے اور وہاں سے خطاب کرنے کی ممانعت وغیرہ اگر کوئی خاتون یا اس کے سرپرست زیادہ احتیاط اور مبنی رائے کو ترجیح دیتے ہوں تو انہیں اس کے خلاف عمل پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے اور انہیں اپنی رائے پر عمل کا پورا موقع اور سہولیات فراہم کی جانی چاہیے مردوں اور عورتوں کے مشترک دینی اجتماعات یہ بات خوش آئند ہے کہ اب مردوں کی طرح خواتین میں بھی دینی بیداری آ رہی ہے اور دین کی جانب ان کا میلان بڑھ رہا ہے چنانچہ اجتماعات میں ان کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ان کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں خواتین کے علیحدہ اجتماعات منعقد کیے جا سکتے ہیں اور مشترکہ اجتماعات میں بھی وہ شریک ہو سکتے ہیں یہ اجتماعات مساجد میں بھی ہو سکتے ہیں اور دیگر مقامات پر بھی علیحدہ اجتماعات میں بہتر یہ ہے کہ تقریر کرنے یا درس دینے والی بھی خواتین ہی ہوں لیکن بوقت ضرورت مرد بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں صدر اول میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں عہد نبی اور عہد خلفۂ راشدین میں مسجد نبی اور دیگر مساجد میں ہونے والے خطبات جمعہ سے خواتین بھی استفادہ کرتی تھی ایک مرتبہ بعض خواتین نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ ان کے الگ سے کوئی وقت اور جگہ متعین کر دیں کہ ان کے بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جنہیں وہ مشترکہ مجلسوں میں نہیں بیان کر سکتی آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی بخاری 101 ایک مرتبہ آپ نے عید کا خطبہ دیا آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کی آواز خواتین تک نہیں پہنچی ہے جو کہ کچھ فاصلے پر اکٹھا تھی آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واض و تلقین فرمائی اس موقع پر حضرت بلال بھی آپ کے ساتھ تھے مسلم فتح مکہ کے اگلے دن آپ نے حضرت عمر بن الخطاب کو ذمہ داری دی کہ وہ اس جگہ جائیں جہاں خواتین اکھٹا ہے اور ان سے بیعت لے حضرت عمر نے یہ خدمت انجام دی ایسے اجتماعات جن میں مرد حضرات اور خواتین دونوں شریک ہوں ان میں دو باتوں کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں ان کی تاکید آئی ہے ایک اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں کرتی اللہ کے رسول نے خواتین کو مسجد آ کر جماعت بار جماعت نماز پڑھنے کی اجازت دی تو ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام فرمایا کہ ان ان کی پیچھے رکھے اور اور کے کے کے مردوں صفوں درمیان بچوں کے صفحے بنائے ساتھ ہی مسجد میں عورتوں کے داخلے کے لیے ایک دروازہ خاص کر دیا جس سے مردوں کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی یہ بھی حکم دیا کہ نماز ختم ہونے کے بعد خواتین پہلے چلی جائیں مرد بعد میں نکلیں ایک مرتبہ آپ نے راستے میں مردوں عورتوں کو خلط ملت چلتے دیکھا تو ایسا کرنے سے منع کیا اور عورتوں کو حکم دیا کہ کنارے ہو کر چلا گئے ابو داود اس لیے مشترکہ اجتماعات میں مردوں عورتوں کی نشستیں الگ الگ ہونی چاہیے جہاں اجتماع ہو رہا ہو وہاں اگر داخلے کے دو یا دو سے زیادہ دروازے ہوں تو ایک دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دینا چاہیے خلاصہ یہ کہ ایسی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے کہ اجتماع کے دوران اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی مردوں عورتوں کے درمیان اختلاط نہ ہو دو خواتین کے لیے گھروں سے باہر نکلنے کے جو آداب قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سور تھرٹی ون اس کے لیے انہیں جلباب یعنی چادر وغیرہ استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے صورت الحساب ففٹی نائن اللہ کے رسول نے مسجد میں آنے کی اجازت دی تو ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ خوشبو لگا کر اور بنا سنگار کر کے نہ آئیں مسلم فور فور تھری اس لیے مشترکہ اجتماعات میں شریک ہونے والی خواتین کو چاہیے کہ اپنی زینت کا دکھاوا نہ کریں خوشبو لگا کر نہ آئیں اور ان کا لباس ہو خواتین کو پردہ کرنے کا جو حکم دیا گیا اس میں چہرہ شامل ہے یا نہیں اس معاملے میں شروع سے علماء امت کا اختلاف رہا ہے سورہ نور اور سورہ احزاب میں اس سلسلے میں جو احکام ہیں ان میں چہرے کے پردے کے سلسلے میں سریع الفاظ نہیں ہیں اسی بنا پر جہاں بہت سے علماء چہرے کے بھی پردے میں شامل ہونے کے قائل ہیں وہیں بعض چہرے کو پردے میں شامل نہیں سمجھتے ایسے لوگوں میں بعض صحابہ کرام اور تعبین غزام بھی ہیں اور بعد کے محدثین اور علماء بھی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کرنے کی صورت میں عورت کا اچھی طرح پردہ ہو جاتا ہے یا یہ کہ موجودہ دور فتنہ میں بہتر ہے کہ عورت چہرے کا بھی پردہ کرے لیکن اپنے نقطے نظر پر اصرار کرنے اور اسی کو روح شریعت قرار دینے کا ہمیں حق نہیں جو خواتین لباس استعمال کرتی ہیں اور پردے کی دیگر آداب کا بھی خیال رکھتی ہیں لیکن شریعت کی اس گنجائش کی بنا پر چہرے کا پردہ نہیں کرتی انہیں بے پردہ اور روح شریعت سے نابلت کہنا مناسب نہیں یہ بات صحیح ہے کہ آنکھوں میں کشش پائی جاتی ہے ان سے مثبت یا منفی جذبات کا اظہار ہوتا ہے اور بہت سے فتنے ان کی راہ سے برپا ہوتے ہیں لیکن اس کا علاج آنکھوں یا چہرے کو چھپانا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو سرحیح الفاظ میں اس کا حکم دیا جاتا لیکن اس کے بجائے نگاہیں نیچی رکھنے اور فتنے کے مقامات سے انہیں بچا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نور تھرٹی تھرٹی ون اے نبی مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے عورت یا مرد پر اچانک نگاہ پڑ جانا قابل مواخذہ نہیں اصلا ممانعت باندھ کر دیکھنے گھورنے اور نظر بازی کرنے کی ہے خلاصہ یہ کہ شریعت میں نگاہ کی آوازگی سے روکا گیا ہے مردوں عورتوں کے مشترکہ دینی اجتماعات کی کوئی مخصوص شکل و صورت متعین کرنا ضروری ہے ہے نہ مناسب شریعت کے بتائے ہوئے آداب اور حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے مشترکہ مجلسوں کی شرعی حدود مردوں عورتوں کے مشترکہ اجتماعات کے سلسلے میں رہنما خطوط ایک حدیث میں اجنبی مرد اور عورت کے تنہائی میں رہنے سے منع کیا گیا ہے بخاری 3006 مسلم 1341 اس لیے اجتماعات میں ایسی کوئی صورت ہرگز نہ اختیار کی جائے چاہے جتنا پاکیزہ اور مقدس مقصد ہو اسلام کی اس بنیادی تعلیم کو پامال کرنے کی اجازت نہیں جی- دی جا سکتی دو حدیث میں مردوں اور عورتوں کے درمیان اختلاط سے منع کیا گیا ہے Abu five two seven two اس لیے اجتماعات میں مرد عورت لڑکے لڑکیاں گھل مل کر نہ بٹیں بلکہ ان کی نشستیں الگ الگ ہوں دونوں کے درمیان پردہ ہو تو بہتر ہے لیکن ضروری نہیں تین اسٹیج پر مرد حضرات اور خواتین دونوں ہوں تو بھی یہی صورت اختیار کی جائے کہ مرد ایک طرف بیٹھیں اور خواتین دوسری طرف چار عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے قرآن مجید میں عورتوں کا آواز میں لوچ پیدا کر کے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے ساتھ ہی سادہ انداز میں بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے احزاب 32 اس لیے وقت کی ضرورت خواتین تقریر کر سکتی ہیں اور ان کی آواز مرد سن سکتے ہیں پانچ عورت کا شرعی حجاب یہ ہے کہ اس کے مکمل بدن پر ساتھی لباس ہو سوائے چہرہ دونوں ہاتھ گٹوں تک اور دونوں پر ٹخنوں تک کے انہیں کھلا رکھنے کی اجازت ہے Abu four one zero four چہرے کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے بعض اسے کھلا رکھنے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض اسے بھی چھپانے کی تاکید کرتے ہیں اگر کوئی خاتون اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہے تو اسے غلط نہیں کہا جا سکتا چھ قرآن مجید میں مردوں عورتوں دونوں کی کو نگاہیں بچا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے ان نور تھرٹی تھرٹی ون اس لیے اجتماعات میں خطاب چاہے کسی مرد کا ہو رہا ہو یا کسی خاتون کا صنف مخالف اسے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنا درست نہیں ہاں اچھتی ہوئی نگاہ پڑ جائے تو مذائقہ نہیں یہی مطلب اس حدیث کا کہ جس کے مطابق اللہ کے رسول نے حضرت علی سے فرمایا تھا اے علی کسی عورت کو بار بار نہ دیکھو پہلی بار نگاہ پڑ جائے تو مذائقہ نہیں Abu Dawud two one four nine تصویر کا وہی حکم ہے جو حقیقی زندگی کا ہے چنانچہ جو خواتین اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں اور اسے جائز سمجھتی ان کی تصویر کھلے چہرے کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوسٹر وغیرہ میں استعمال کی جا سکتی ہے البتہ تصویروں کا بہت زیادہ اور بلا کسی خاص ضرورت کے استعمال پسندیدہ نہیں اس سے حت الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے مخلوط اجتماع اور مشترک اجتماع میں فرق ہے اجنبی مردوں اور عورتوں کے بارے میں شریعت کی دو تعلیمات بنیادی اور اہم ہیں ایک یہ کہ ان کے درمیان خلوت جائز نہیں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے خبردار کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے ورنہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا دوسرے کہ ان کے درمیان اختلاط جائز نہیں اختلاط کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ہوں تو گھل مل کر نہ رہیں اللہ کے رسول نے ایک مردوں عورتوں کا اختلاط دیکھا تو عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا Abu five two seven two پیچھے ہو جاؤ تمہیں راستے کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے راستے کے کناروں پر چلو آگے راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے عورت دیوار سے چپک کر چلتی تھی یہاں تک بسا اوقات اس کے کپڑے دیوار میں الجھ جاتے تھے اگر کسی مجلس میں کچھ لڑکے اور لڑکیاں یا مرد اور عورتیں ہوں اور وہ الگ الگ بیٹھے تو ایسی مجلس کی ممانعت نہیں ہے اللہ کے رسول کی ہدایت تھی کہ عورتیں بھی عیدگاہ جائیں خواہ ان میں سے کوئی پاکی کی حالت میں نہ ہو یہ عورتیں اس جگہ سے جہاں مرد نماز پڑھتی تھی کچھ فاصلے پر رہتی تھی آپ مردوں کے سامنے خطبہ دیتے تھے تو اسے عورتیں بھی سنتی تھی کبھی آپ محسوس کرتے کہ عورتوں تک آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ سکی ہے تو آپ ان کے درمیان جا کر بھی انہیں واز و نصیحت کرتے تھے اللہ کے رسول کی مجلسوں میں مردوں کے ساتھ خواتین بھی رہتی تھی مرد آپ کو گھیرے رہتے تھے اس لیے خواتین آپ سے ٹھیک سے استفادہ نہیں کر پاتی تھیں انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے الگ سے ایک دن مقرر کر دیجیے آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی بخاری 101 مسلم 2633 عہد نبی میں مردوں عورتوں کے اجتماعات مشترک لیکن اختلاط سے پاک ہوتے تھے مسجد نبی میں مردوں عورتوں کے لیے داخل کے دروازے الگ الگ متعین کیے گئے تھے لیکن ان کی صفوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا تھا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبی میں اجنبی مردوں کے سامنے بہت سی خواتین اپنا چہرہ چھپاتی تھیں اور بعض خواتین چہرہ نہیں چھپاتی تھی اس سے یہ استمباد ہوتا ہے کہ چہرہ چھپانا عورت کے سطر میں شامل نہیں ہے اگر اس سطر میں شامل ہوتا تو کوئی عورت کسی بھی صورت میں چہرہ نہ کھولتی عہد نبی میں خواتین کی آواز کے پردے کا کوئی تصور نہیں تھا اللہ کے رسول مردوں کے درمیان ہوتے تھے کوئی خاتون آ کر سوال کرتی تھی اور آپ کے جواب سے مطمئن ہو کر واپس چلی جاتی تھی صحابہ کرام اسے دیکھتے اور اس کی آواز سنتے تھے بعض حضرات مخلوط اجتماع اور مشترک اجتماع میں فرق نہیں کرتے اگر کسی مجلس میں کچھ مرد اور عورتیں جمع ہوں ان کے درمیان پردہ حائل نہ ہو اور بعض خواتین کے چہرے کھلے ہوئے ہوں تو بلا تکلف اسے مخلوط اجتماع قرار دے کر اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر کرنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشترک اجتماع میں لازمن پردہ ہٹا دیا جائے اور خواتین لازمن اپنے چہرے کھلے رکھیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی خاتون لازمن اسٹیج پر بیٹھے اور ڈائز پر آ کر مردوں عورتوں کے مشترک اجتماع سے خطاب کرے میں اسے بہتر سمجھتا ہوں کہ مردوں عورتوں کے مشترک اجتماع میں پردہ حائل رکھا جائے تاکہ خواتین بغیر کسی جھجھک اور تکلف کے آزادانہ بیٹھ سکیں اسی طرح میں اسے بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ خواتین عام حالات میں اپنے چہرے ڈھکے رکھے میرے نزدیک یہ بھی بہتر کہ خواتین اسٹیج پر نہ بٹیں اور ڈائز پر آ کر مردوں سے خطاب نہ کریں لیکن اگر مردوں عورتوں کی کسی مشترک اجتماع میں پردے کی اوٹ نہ ہو کوئی خاتون اپنا چہرہ چہرہ کھلا رکھے اسٹیج پر بیٹھے اور ڈائز سے خطاب کرے تو اسے غلط نہیں سمجھتا اس لیے کہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے مجھے علامہ محمد ناصر الدین البانی کی یہ بات بہت اچھا، اچھی لگتی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری اہلیہ اور میری بیٹیاں اپنا چہرہ چھپائیں لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چہرہ عورت کے سطر میں شامل ہے صدیوں تک مسلمانوں کا کلچر ایسا رہا ہے کہ عورتیں چھپا کر رکھی جانے والی چیز ہیں کوشش کی جاتی تھی کہ ان پر ہی نہیں بلکہ ان کے سائے پر بھی کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑے کسی شدید ضرورت سے ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا تو گھر سے سواری تک چادریں تانی جاتی تھی یہ تصور عام تھا کہ ان کی آواز کا پردہ ہے اتنی سخت احتیاط اور پابندی کی بنا پر ہی انہیں عرصے تک تعلیم سے محروم رکھا گیا لیکن بہرحال اتنی بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ کلچر ہے جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے کلچر کو دانتوں سے دبا کر نہیں رکھنا چاہیے مردوں کے لیے عورتوں سے علمی استفادہ کے حدود اجنبی مردوں اور عورتوں کے درمیان روابط کے کیا حدود ہیں اس سلسلے میں مسلم سماج میں بہت زیادہ افراد و تفریح پائی جاتی ہے کچھ لوگ ہیں جو ان کے درمیان کسی قسم کے رابطے کی اجازت نہیں دیتے حتیٰ کہ اجنبی مردوں کے سامنے عورتوں کی پرچھائیاں بھی دکھائی دینے کے روادار نہیں ہیں جبکہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جو ان کے درمیان کسی روک ٹوک کے قائل نہیں ہیں ان کے نزدیک ہر سطح پر ان کے درمیان خلا ملا ہو سکتا ہے واقعہ یہ ہے کہ دونوں رویے افراد و تفرید کے مرضر ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شہرہ اعتدال ان کے درمیان ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے سے اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں احکام حجاب کی پاسداری کریں اور تنہائی میں نہ ملیں البتہ اختلاف سے بچتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں سن سکتے ہیں عورتوں کی آواز میں فطری طور پر ملائمت کھنک اور نغمگی پائی جاتی ہے اس لیے انہیں خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اجنبی مردوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کریں اور صاف سیدھے اور سپاٹ انداز میں بات کریں ازواج متحرات کو خطاب کرتے ہوئے صورت الحضاب 32 میں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر کی بیویو تم اور اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم نہ کرو تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید نہ پیدا کرے اب دستور کے مطابق بات کیا کرو اس آیت کے ضمن میں مفسرین کی بعض تشریحات ملاحظہ ہوں ایک آیت کے ٹکڑے ان تقیتن کا تعلق قبل سے بھی ہو سکتا ہے اور ماں بعد سے بھی ما قبل سے متعلق ہونے کی صورت میں اس کا مطلب ہوگا اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ ان سے افضل ہو اور ماں بعد سے تعلق کی صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو دوسروں سے نرم زبان میں بات نہ کرو فخر الدین رازی تفسیر القبیر ابو حیال اندلسی البحر المحید دار احیاء التراس سل عربی بیرود 2002 اور دو اتقی کے ایک معنی سامنا کرنے استقبال کرنے اور ملاقات کرنے کی بھی آتے ہیں یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں یعنی اجنبیوں کا سامنا ہو تو ان سے آواز میں لوچ پیدا کیے بغیر بات کرو یہ معنی لغت میں معروف ہے تین آیات میں اس انداز سے بات کرنے کی ممانعت ہے جس سے بیمار ذہنیت کے لوگوں میں برا جذبہ ابھرے یہ انداز اس زمانے میں فہشہ اور بدکار عورتیں اختیار کرتی تھی چار معروف طریقے کے مطابق بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے معروف قول سے مراد وہ باتیں ہیں جو نہ شرعی طور پر ناپسندیدہ ہوں اور نہ عقلی طور پر پانچ عیسائیت میں جو آداب بیان کیے گئے ان کا خطاب اگرچہ نبی نبی اکرم کی ازواج متحرات سے ہے لیکن طبعاً امت کی عورتیں بھی ان کے مخاطب ہیں ان ہدایت کے مطابق عہد نبی میں اور حضرت کی وفات کے بعد بھی ازواج متحرات اور دیگر صحابیات کی صحابیات کی معمول کی سرگرمیاں جاری رہیں اور ان سے بے شمار مردوں نے دین کی باتیں سیکھی ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسما بن تیز زید سکن نام یہ خاتون جو حضرت معاذ بن جبل کی پھوپھی ذات بہن تھی ایک مرتبہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت آپ ایک مجلس میں صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے انہوں نے پہنچ کر عرض کیا میں مسلمان خواتین کی ایک جماعت کی طرف سے جو میرے پیچھے قاصد بن کر آئی ہوں سب کی سب وہی کہتی جو میں کہتی ہوں اور وہی رائے رکھتی ہوں جو میری ہے اللہ نے آپ کو مردوں عورتوں دونوں کی طرف بھیجا ہے ہم سب آپ پر ایمان لائے اور آپ کی پیروی کی لیکن ہم طبقۂ خواتین کا یہ حال ہے کہ ہم پابند پردہ نشین گھر میں بیٹھی رہنے والی مردوں کی خواہشات کی مرکز اور ان کی اولاد کو اٹھانے والی ہیں اور مردوں کو جمعوں میں شرکت اور جنازوں میں اور جہاز میں جہاد میں حصہ لینے کی بنا پر فضیلت دی گئی ہے جب وہ جہاد پر جاتے ہیں تو ہم ان کے مال و اسباب کی حفاظت اور ان کی بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو کیا اللہ کے رسول اجر و ثواب میں ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہوں گی حضور نے صحابہ کی طرف اپنا رخ کیا اور پوچھا کیا تم نے کسی عورت کو اپنے دین کے متعلق اس عورت سے زیادہ بہتر انداز میں سوال کرتے سنا ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ کی قسم نہیں اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس نبی میں موجود صحابہ کرام مذکورہ خاتون کو دیکھ رہے تھے اور ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے بعض فقہ کرام عورت کی آواز کے پی پردے کے قائل ہے ان کے نزدیک اسے اجنبی مردوں سے اپنی آواز چھپانی چاہیے لیکن قرآن و سنت کے مذکورہ بیانات کی روشنی میں یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی اس تفصیل سے واضح ہوا کہ تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی عورت کسی دینی موضوع پر تقریر کرے یا قرآن حدیث کا درس دے تو اس کی تقریر اور درس سننا جائز ہے اور اگر اس پروگرام کی ویڈیوگرافی کر لی جائے تو مردوں کے لیے اس سے استفادہ جائز ہے کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے یہ سوال کیسے اجتماعات میں جہاں مرد بھی ہوں کیا عورت قرآن حدیث کا درس دے سکتی ہے یا تقریر کر سکتی ہے دراصل ایک دوسرے سوال پر مبنی ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں اگر ہے اور اجنبی مردوں کے لیے اس کا سننا جائز نہیں تو ظاہر ہے کہ مشترک اجتماعات میں کسی بھی طریقے سے اس کا اظہار خیال کرنا جائز نہیں ہوگا اس مسئلہ میں فقہ کا اختلاف ہے بعض فقہ عورت کی آواز کے پردے کے قائل ہیں علامہ فرماتے ہیں راجہ قول کے مطابق عورت کی آواز کا پردہ ہے اسی طرح مالکی فقہ علامہ قرطبی اور قاضی ابن العربی نے لکھا ہے عورت سراپا قابل سطر ہے اس کا بدن بھی اور اس کی آواز بھی اس بنا پر ان فقہ نے نماز میں امام کی کسی غلطی پر اسے متنبہ کرنے کی صورت میں عورت کے لیے منہ سے آواز نکالنے کو منع کیا ہے لیکن بعض کا خیال ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے شافی کی مشہور کتاب مغنی المحت مغل المحتاج کے حوالے سے درج ہے شوافے کے نزدیک عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو اسے سنایا جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں مؤخر ذکر فقہ کی رائے درست معلوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ازواج متحرات کو مخاطب کر کے صورت 23 میں حکم دیا تھا اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورتیں اجنبی مردوں سے بات ہی نہ کریں بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ وقت ضرورت بات کرتے وقت وہ اپنی آواز میں لوچ اور نرمی پیدا نہ کریں اور ان کی باتیں صاف بے آمیز اور بھلائی پر مبنی ہوں علامہ فرماتے ہیں قول معروف سے مراد وہ درست بات ہے جو نہ شریعت کی نگاہ میں قابل گرفت ہو اور نہ جسے لوگ برا سمجھتے ہوں امام راضی نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت اجنبی مردوں سے بد زبانی کرے بلکہ اس آیت میں وقت ضرورت اچھی بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے نبی میں عورتیں حضرت کی مجلس میں حاضر ہوتی تھی وہاں مرد بھی رہتے تھے ان کی موجودگی میں آپ سے مختلف سوالات کرتی تھی ان کی گفتگو کبھی مختصر ہوتی تھی اور کبھی طویل حضرت نے کبھی اس چیز کا اظہار نہیں فرمایا کہ مردوں کی موجودگی میں عورتوں کو خاموش رہنا چاہیے اور اپنے منہ سے کوئی آواز نہیں نکالنی چاہیے ایک موقع پر حضرت اسما بنت زید بن سکن نامی صحابی اللہ کے رسول کی مجلس میں حاضر ہوئی اور دوسری خواتین کی ترجمانی کرتے ہوئے اسلامی معاشرے میں اپنی خدمات اور ان پر اجر کے حوالے سے مفصل گفتگو کی آپ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی عورت کو اپنے دین کے متعلق اس عورت سے زیادہ بہتر انداز میں سوال کرتے سنا ہے صحابہ نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم نے نہیں سنا ایک موقع پر میرے استاد محترم و مکرم مولانا سید جلال الدین عمری رحم اللہ صاحبی کا میرے جماعت اسلامی ہند سے یہی سوال کیا گیا کہ عورت کی آواز کا پردہ ہے یا نہیں اس کا انہوں نے یہ جواب دیا عورت کے لیے اجنبی مردوں سے بلا وجہ بات چیت کرنا ناپسندیدہ ہے لیکن بہت سی علمی دینی معاشی ضروریات کے تحت اسے بات چیت کرنی پڑتی ہے اس سلسلے میں قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ کسی نامحرم سے بات چیت کے وقت عورت کی آواز میں لوچ نہ ہو اس کی آواز ایسی نہ ہو کہ غیر مرد کے دل میں کوئی برا خیال آئے بلکہ اس کے لب و لہجے میں کسی قدر درشتی ہو اور بات نیکی تقوی اور دین و دنیا کی بھلائی کی ہو اسلام کا آئلی نظام مرکز مکتبی اسلامی پبلیشرز نئی دہلی صفحہ ون ایٹ ون اسکرین پر خواتین کا مرد مقرر کی تقریر سننا شرعی پردے کی حدود کے ساتھ مردوں کا عورتوں سے عورتوں کا مردوں سے استفادہ جائز ہے آدھے نبی میں اس کی بہت سی مثالیں ملتے ہیں اللہ کے رسول کی مجلسوں میں جہاں صحابہ کرام موجود ہوتے تھے بعض صحابیات بھی آتی تھی اور سوالات کرتی تھیں جن کے آپ جواب دیتے تھے وہ آپ کی رشادات سنتی تھی اور صحابہ کرام کی باتیں بھی جتنی سختی کسی مرد کے اجنبی عورت کو دیکھنے کے معاملے میں ہے اتنی کسی عورت کے اجنبی مرد کو دیکھنے کے معاملے میں نہیں ہے عہد نبی کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حفشیوں نے مسجد نبی کے سہن میں کرتب کرتب دکھائے ام المومنین عائشہ کو رسول اللہ نے اپنی اوٹ سے پورا کھیل دکھایا حضرت عائشہ دیر تک دیکھتی رہی یہاں تک کہ جب وہ خود تھک گئی تب پلٹی Bukhari six five six 2907 Muslim 892 علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے اس حدیث سے جائز کھیل دیکھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اس سے رسول اللہ کے حسن اخلاق کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا لطف و کرم کا معاملہ کرتے تھے اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے ایک حدیث حضرت ام سلمہ سے مروی ہے وہ بیان کرتی کہ ایک موقع پر میں اور میمونہ رسول اللہ کے پاس تھے وہاں حضرت ابن ام مکتوم آ گئی زمانے کا واقعہ ہے جب حجاب کا حکم آ چکا تھا نبی اکرم نے فرمایا ان سے پردہ کرو ہم نے عرض کیا یہ تو نابینا ہے نہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نہ پہچانتے ہیں تب آپ نے فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کیا تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو یہ حدیث اگرچہ Abu Dawud four one one two Tirmidhi two seven seven eight اور مسند Ahmad two two six five three seven میں مروی ہے لیکن صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے حضرت ابن ام مکتوم کا ایک دوسرا واقعہ مشہور ہے حضرت فاطمہ بن کو ان کے شوہر ابو عمرو حفظ نے طلاق دے دی اللہ کے رسول نے پہلے تو انہیں حکم دیا کہ ام شریک کے گھر عدت گزاریں لیکن بعد میں جگہ تبدیل کر دی فرمایا ام شریک کے گھر بہت سے مرد آتے رہتے ہیں اس لیے فاطمہ قیس ابن ام مکتوم کے گھر قیام کریں وہ نابینا ہے وہاں وہ آزادی سے رہ سکتی مسلم موتا مالک اس تفصیل سے واضح ہوا کہ اگر مسجد سے متصل حال میں ایک لگا دی جائے اور اسے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے جوڑ دیا جائے تاکہ مسجد میں ہونے والی تقاریر اور خطبات جمعہ سے خواتین بھی استفادہ کر سکیں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں اسی طرح اگر کسی اجتماع عام میں خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شریک ہوں خواتین کی بڑی تعداد میں شریک ہو تو ان کے حصے میں اسکرین لگائی جا سکتی ہے تاکہ وہ مرد کی تقریب سننے کے ساتھ اسے دیکھ بھی سکیں احتیاط برتیں شبہات سے بچیں مردوں اور عورتوں کے مشترکہ اجتماعات کا مسئلہ ہو یا نامحرموں سے ملاقات کا معاملہ ہو یا گھر سے باہر دینی اداوتی سرگرمیوں میں شرکت کا موضوع ہو یا اعلیٰ تعلیم کے حصول یا کسی اور ضرورت سے لڑکیوں اور عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کی بات ہو ان کے سلسلے میں چند باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے ایک مردوں کے پروگراموں میں خواتین کے ذریعے اور خواتین کے پروگرام میں مردوں کے ذریعے اظہار خیال کے مواقع شدید ضرورت کی تحتی فراہم کیے جانی چاہیے اگر مذہبی اجتماعات میں مطلوبہ موضوعات پر تقریر کرنے کے لیے باصلاحیت مرد موجود ہوں تو خواتین کے ذریعے اسٹیج سے یا پس پردہ تقریر کرنے کروانے سے بچنا مناسب ہے بسا اوقات قدامت پرستی اور جمود پسندی کی تانوں سے خود کو بچانے کے لیے ہم اپنے اجتماعات میں ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں تو ان سے ہمیں جتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم مسلم عوام کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں یہ دانش مندی نہیں ہے کبھی کبھی کسی کام کے جائز ہونے کے باوجود عوام کی ناپسندیدگی کی بنا پر اسے چھوڑنا مسیحت کا تقاضا ہے رسول اللہ نے یہ جانتی ہوئی کہ خانہ کعبہ پورے طور پر ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہیں ہے اسے منظم کرا کے اثر نو و تعمیر نہیں کرایا اس کے پیچھے یہی مصلیحت تھی دو تحریک خواتین کو اپنی دینی و دعوتی سرگرمیاں انجام دیتے ہوئے حت الامکان شبہات کے مواقع سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ذمہ داروں اور افقا سے ملاقات کرتے وقت پوری احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے تاکہ کسی کو انہیں بدنام کرنے اور ان کے خلاف باتیں بنانے کا کوئی موقع نہ مل سکے اس سلسلے میں ہم رسول اللہ کی عصوے سے رہنمائی ملتی ہے ایک مرتبہ آپ مزید میں معتقف تھے آپ کی زوجہ صفیہ آپ سے ملنے آئیں واپسی میں آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے اس وقت وہاں سے دو انصاری صحابی گزر رہے تھے انہوں نے آپ کو کسی خاتون کے ساتھ دیکھا تو اپنی رفتار تیز کر دی آپ نے انہیں پکارا اور فرمایا ٹہرو یہ میری بیوی صفیہ ہیں ان دونوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول سبحان اللہ ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کیوں کر سوچ سکتے ہیں آپ نے فرمایا شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے اس طرح سرگرم رہتا ہے جس طرح اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے تین اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے گھر سے باہر نکلنے کا مسئلہ ہو یا تحریکی سرگرمیاں انجام دینے اور تحریکی افراد سے روابط کی بات ہو تحریکی خواتین کے لیے اپنے سرپرستوں ماں باپ یا دوسرے رشتے دار یا شوہر کو اعتماد لینا ضروری ہے <clears throat> وہ جو بھی کام کریں ان کو بتا کر ان کے مشورے سے کریں اس طرح انہیں ان کی جانب سے تعاون اور ہمدردی بھی حاصل ہوگی اور کسی قسم کی بدگمانی کو درانے کا موقع بھی نہیں ملے گا بسا اوقات انہیں اعتماد میں لیے بغیر یا ان کی عدم رضامندی کے باوجود تحریکی کام انجام دینے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں چار ترجیحات کا تعلیم ضروری ہے ہر عورت کے لازم ہے کہ پہلے اپنے گھر پر توجہ دے پھر دوسرے لوگوں کی فکر کرے رسول اللہ کا ارشاد ہے Bukhari seven one three eight Muslim one eight two nine عورت عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگراں ہے اس سے ان کے بارے میں باس پوس ہوگی اس معاملے میں بسا اوقات بڑی کوتاہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں والدین یا ان میں سے کوئی ایک گھر سے باہر تحریک سرگرمیاں انجام دینے میں اتنا منہمک ہوتا ہے کہ بچوں پر کما حقہ اس کی توجہ نہیں رہ پاتی اور انہیں پورا وقت نہیں دے پاتا جس کی بنا پر بچوں کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی اور وہ تحریک سے بھی دور ہو جاتے ہیں بہت سے تحریکی گھرانوں کا یہی المیہ ہے خلوت احکام اور آداب خواتین کے اجتماع میں کی گئی تذکیر کے نکات اجنبی اور غیر محرم مرد اور عورت کے درمیان خلوت کے موضوع پر درج ذیل احادیث مروی ہیں ایک حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے سنا بخاری 3006 کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ رہے دو دوسری روایت میں الفاظ ہیں مسلم 1341 کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ رہے ہاں وہ اس وقت رہ سکتا ہے جب اس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو تین ایک روایت سے جو حضرت عمر سے مروی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس حکم میں تاقید لانے کی غرض سے فرمایا ترمزی 2165 خبردار کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ رہے ورنہ ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوگا چار حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عورتوں کے پاس خلوت میں رہنے سے بچو اس پر ایک شخص نے سوال کیا دیور یعنی سسرال کے نامحرم مرد کے بارے میں کیا حکم ہے فرمایا وہ تو موت ہے بخاری 5232 مسلم 2172 پانچ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نبی اکرم نے فرمایا ترمزی 1172 جن عورتوں کے شوہر یا محرم موجود نہ ہو ان کے پاس نہ جاؤ اس لیے کہ تمہارے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے جسم میں خون ان احادیث سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک کسی بالغ لڑکا مرد کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی اجنبی غیر محرم بالغ لڑکی عورت کے ساتھ تنہائی میں رہے چاہے اس سے کوئی رشتہ داری ہو یا نہ ہو چاہے ان کے درمیان عمروں کا تفاوت ہو یا نہ ہو اور چاہے وہ دونوں کتنے متقی و پرہیزگار ہوں یہاں تک کہ چاہے مرد حضرت حسن بصری جیسا متقی اور عورت حضرت رابعہ بصریہ جیسی عظیم صوفیہ ہو دو ممانیت کی شدت ظاہر کرنے کے لیے حدیث میں تاکید کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے مزید کہا گیا ہے کہ ایسی مجلس جس میں نامحرم مرد اور عورت ہوں وہاں لازمن شیطان ہوتا ہے اور شیطان کا کام برغلانا اور معصیت پر ابھارنا ہے اس کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ انسان کے اندرون میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے تین خلوت ممانعت کا حکم ہر موقع کے لیے ہے چاہے کلاس روم ہو لائبریری ہو کالج کیمپس ہو ملازمت کی جگہ ہو اجتماع گاہ ہو یا کوئی اور جگہ ہو چار کسی جگہ نامحرم مرد اور عورت کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ہو تو خلوت باقی نہیں رہتی یہ تیسرا عورت کا کوئی عزیز یا جانکار ہو سکتا ہے یا مرد کا کوئی عزیز یا جانکار پانچ ضروری ہے کہ یہ تیسرا باشعور فرد ہو مرد یا عورت کے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ دو تین برس کا ہو تو اس کا اس کا اعتبار نہیں ہوگا چھ تیسرا فرد مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی مثلا عورت کے ساتھ اس کا بیٹا بھائی ماں بہن ہو سکتی ہے یا مرد کے ساتھ اس کی بیٹی بہن پھوپھی خالہ ہو سات محرم ہی کے حکم شوہر بھی ہے آٹھ ایک نامحرم عورت کے پاس کئی مرد ہوں یہ صورت درست نہیں البتہ کئی نامحرم عورتوں کے پاس ایک مرد رہ سکتا ہے نو یہ حکم عام حالات میں ہے کسی جگہ کوئی نامحرم عورت مدد کی محتاج ہو یا کسی خطرے کی جگہ پر ہو تو مرد کے لیے اس کی مدد کرنا اور اسے خطرے کی جگہ سے نکالنا ضروری ہے دس دین کی دعوت و تبلیغ شہادت حق اقامت دین اور امر بالمعروف و نہیں ان المنکر کی کام مردوں سے بھی مطلوب ہیں اور عورتوں سے بھی دونوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن ان کی انجام دہی کے لیے حدود و قیود متعین کر دیے گئے ہیں ان کی پابندی ضروری ہے ان میں سے ایک حکم خلوت سے بچنے کا بھی ہے کیا عورت دینی و دعوتی سرگرمیوں کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے عورت کا دائرے کار اس کا گھر اور مرد کا دائرے کار بیرون خانہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر سے باہر کے کسی کام کی انجام دہی کے لیے نکل ہی نہیں سکتی اور مرد کے لیے اندرونی خانہ کوئی کام کرنا روا نہیں ہے رسول اللہ نے عام ضروریات کی انجام دہی کے لیے عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے ایک موقع پر آپ نے فرمایا Muslim two one seven Bukhari five two three seven اللہ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے گھروں سے باہر جا سکتی ہو ضروریات میں عمومیت پائی جاتی ہے اس میں دنیاوی ضروریات بھی شامل ہیں اور دینی ضروریات بھی اگر عورتیں سودا سل گھریلو سامان اور ملبوسات وغیرہ کی خریداری کے لیے بازاروں میں جا سکتی ہیں تو اپنی دینی معلومات میں اضافے کے لیے اجتماعات اور مذہبی پروگراموں میں بھی شریک ہو سکتی ہیں اگر اپنے والدین اعزہ و اقارب سے ملاقات کے لیے ان کے گھروں میں جا سکتی ہیں تو دینی و تحریک روابط بڑھانے کے لیے دوسری خواتین کے گھروں میں بھی جا سکتی ہیں قرآن سے ہمیں اس معاملے میں رہنمائی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری اپنے آپ کو گھر تک محدود رکھ کر کما حق انج... نہیں انجام دی جا سکتی مرد حضرات اور خواتین دونوں سماج کا حصہ ہیں اس کی فلاح و بہبود کے لیے دونوں کو مل کر کام کرنا ہے دین کی تبلیغ و اشاعت معروفات کا قیام منکرات کا ازالہ دونوں عورت اور مرد مشترکہ جد و جہد اور باہمی تعاون کا تقاضا کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ دونوں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مل جل کر اور ایک دوسرے کے تعاون سے ان کاموں کو انجام دیں بغیر محرم کے عورت کا سفر حدیث میں عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا گیا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے Bukhari one eight six two Muslim one three four one عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے بعض احادیث میں مدت مسافت کا بھی بیان موجود ہے کسی میں تین دن اور رات کسی میں دو دن اور رات اور کسی میں ایک دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ فرق سوال کرنے والوں کی وجہ سے ہے کسی نے تین دن اور رات کے سفر کے بارے میں دریافت کیا کسی نے دو دن اور رات کے سفر کے بارے میں اور کسی نے ایک دن اور رات کے سفر کے بارے میں آپ نے ہر موقع پر یہی جواب دیا کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے اس حدیث کی بنیاد پر جمہور علماء کے نزدیک عورت کا تنہا سفر کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے عورت کے تنہا سفر کرنے کی ممانیت اس کی جان اور عزت و قسمت کی حفاظت کے لیے ہے اسلام اسے بہت اہمیت دیتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی عورت سفر پر جائے تو بد باطن اور خبیص لوگوں کی ہتھی چڑھ جائے اور وہ اس کی عصمت سے کھلواڑ کریں اس لیے اس نے دوران سفر شوہر یا محرم کی صورت میں اس کا باڈی گارڈ مقرر کر دیا ہے بعض احادیث سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر راستے پر امن ہوں اور فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو عورت تنہا سفر کر سکتی ہے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی بن حاتم کے قبول اسلام کے موقع پر انہیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا بخاری 3595 مسلم 1016 اگر تم زندہ رہے تو دیکھ لو گے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر حیرہ سے چلے گی اور تنہا سفر کرتے ہوئے مکہ پہنچے گی اور خان قعبہ کا طواف کرے گی اسے پورے سفر میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں ہوگا اس حدیث کی بنا پر بعض علماء راستے پر امن ہونے کی صورت میں عورت کے تنہا سفر کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں موجودہ دور میں ہوائی سفر کو پرامن خیال کیا جاتا ہے اس بنا پر ہوائی جہاز کے ذریعے عورت کے تنہا سفر کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن احتیاط پھر بھی جمہور کے مسلک پر عمل کرنے میں ہے اس لیے عورت کو حت الامکان بغیر محرم کے کوئی بھی سفر کرنے سے گریز کرنا چاہیے خواتین کا اجتماعی سفر احادیث میں سراحت ہے کہ کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا بخاری 1862 مسلم 1314 عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے دوسری حدیث میں حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم کا ارشاد ہے بخاری 1088 مسلم 1339 کسی عورت کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں ہے کہ محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بقدر سفر کرے اس مضمون کی حادثیث مختلف الفاظ میں مروی ہیں کسی حدیث میں دو دن و رات اور کسی میں تین دن تین رات کا تذکرہ ہے محدثین نے ان کے درمیان اس طرح تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کے رسول نے بغیر محرم کی عورت کے سفر کو ممنون قرار دیا ہے چاہے جتنی مسافت کا سفر ہو کسی نے تین دن کی مسافت کے بارے میں دریافت کیا کسی نے دو دن کی مسافت کے بارے میں اور کسی نے ایک دن کی مسافت کے بارے میں آپ کا جواب ہر موقع پر یہی ہوتا تھا کہ بغیر محرم کی عورت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے عورت کے بغیر محرم کے سفر کی کئی صورتیں ہیں ایک وہ دار الکفر میں ہو وہاں سے دارالاسلام میں سفر کرنا چاہتی ہو یا کسی پرخطر مقام پر ہو وہاں سے کسی پرامن علاقے میں آنا چاہتی ہو تو اسے محرم فحرام فراہم ہونے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں یہ استراری حالت ہے وہ اس حالت میں بغیر محرم کے بھی سفر کر سکتی ہے دو اس پر حج فرض ہو گیا ہو لیکن کوئی محرم نہ ہو جو اسے اپنے ساتھ لے جا سکے یا محرم تو ہو لیکن کسی وجہ سے اس کا ساتھ جانا ممکن نہ ہو اس صورت میں کیا حکم ہے اس میں فقہا کا اختلاف ہے جمہور بغیر محرم کی عورت کو سفر کی سفر حج کی بھی اجازت نہیں دیتے جبکہ بعض فقہا قابل اعتماد عورتوں کی جماعت کے ساتھ حج کے لیے نکلنے کو جائز کہتے ہیں تین عورت نہ استراری حالت میں ہو نہ اور نہ اسے سفر حج درپیش ہو بلکہ وہ کسی اور ضرورت سے مثلا تجارت تعلیم کسی رشتہ دار سے ملاقات یا کسی دینی پروگرام میں شرکت وغیرہ کے لیے سفر کرنا چاہتی ہو اس صورت میں بھی جمہور فقہ بغیر محرم کی اس کے سفر کو ناجائز قرار دیتے ہیں بعض حضرات اس پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ دعویٰ درست نہیں اس لیے کہ بعض فقہ نے اس سے مختلف نقطۂ نظر پیش کیا ہے کچھ فقہ عام حالات میں بغیر محرم کی عورت کے سفر کو بعض شرائط کے ساتھ جائز قرار دیتے ہیں مثلا راستہ پورا من ہو فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور کوئی ضرر لاحق ہونے کا خطرہ نہ ہو یا کچھ دوسری قابل اعتماد عورتوں کا ساتھ ہو یہ رائے حضرت حسن بصری امام اوزائی اور داؤد ظاہری سے مروی ہے شوافی اور ہنابلہ سے ایک کال ایسا مروی ہے علامہ ابن تیمیہ کا ایک کال جمہور کے مطابق ہے لیکن ان کا دوسرا کال ابن المفلح نے اے نقل کیا ہے راستے پرامن ہونے کی صورت میں امام ابن تیمیہ کے نزدیک عورت محرم کے بغیر حج کو جا سکتی ہے اسی طرح دیگر ضروریات سے بھی سفر کر سکتی ہے کرابیسی نے ایک قول نفلی حج کے سلسلے میں امام شافعی سے بھی نقل کیا ہے ان کے بعض اصحاب کی رائے ہے کہ اس کا اطلاق ہر طرح کی سفر پر ہوتا ہے امام نوئی نے لکھا ہے ماں وردی فرماتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے بعض نے رائے دی ہے کہ عورت بغیر محرم کے پر عورتوں کی جماعت کے ساتھ نکل سکتی ہے جیسا کہ فرض حج میں اس کی اجازت ہے فقہ کے درمیان اس اختلاف کی بنیاد یہ سوال ہے کہ محرم کے بغیر عورت کا سفر ممنوع ہونے کی علت کیا ہے جمہور فقہ اس علت کی اس کی علت خود سفر کو قرار دیتے ہیں اس صورت میں چاہے راستے پرامن ہوں اور عورت کے تحفظ کی دیگر تدابیر فراہم ہوں تب بھی اس کا بغیر محرم کے سفر جائز نہ ہوگا جو فکاہ مانتے ہیں کہ علت تحریم عورت کی جان اور عزت و آبرو کا تحفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ راستہ پرامن ہو یا دیگر عورتوں کا ساتھ ہو تو عورت بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے اس کی دلیل میں حضرت عدی بن حاتم سے مروی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا بخاری 3595 اگر تم زندہ رہے تو یقیناً دیکھ لو گے کہ ایک عورت حیرا سے تنہا سفر کر کے آئے گی اور کعبہ کا طواف کرے گی راستے میں اسے اللہ کے سوا اور کسی کا خوف نہ ہوگا ڈاکٹر یوسف القرزاوی نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے اس حدیث میں نہ صرف اس بات کی پیشن گوئی ہے کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوگا بلکہ سفر پر امن ہونے کی صورت میں اکیلی عورت کے سفر پر نکلنے کے جواز کی بھی دلیل ہے کیونکہ حضور نے اس واقعے کی پیشن گوئی تعریف اور مدح کے سیغے میں فرمائی ہے فتح فتح یوسف القرضاوی اس تفصیل سے واضح ہوا کہ جمہور فقہ کسی بھی صورت میں محرم کے بغیر عورت کے سفر کو ناجائز قرار دیتے ہیں البتہ بعض فقہ کہتے ہیں کہ راستے پرامن ہوں اور دیگر عورتوں کا ساتھ ہو تو عورت محرم کے بغیر بھی سفر کر سکتی ہے یا کچھ عورتوں کے ساتھ ان کے محرم ہوں تو دیگر عورتیں ان کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں خلاصہ یہ کہ جمہور کے موقف میں احتیاط ہے اور بعض فقہ کے موقف میں کچھ گنجائش پائی جاتی ہے سفر حج میں عورت کے ساتھ محرم کی شرط حج اسلام کے ارکان میں سے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری ایٹ مسلم سکسٹین حج کی فرضیت قرآن میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آل عمران نائنٹی سیون لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے استطاعت سے مراد یہ ہے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کے پاس بیت اللہ تک جانے اور واپس آنے کے مصارف ہوں اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل خانہ کی گزر اوقات کا نظم ہو راستے میں امن و امان ہو اور جان کا خطرہ نہ ہو وہ صحت مند ہو کہ سفر کی صعوبتیں برداشت کر سکتا ہو اور مناسب حج ادا کرنے کے قابل ہو اس کے ساتھ عورت کے لیے اضافی شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو یہ شرط صرف سفر حج کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے ہے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کرم کو خطبے میں فرماتے ہوئے سنا عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے اس پر ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے لیکن میں نے فلاں غزوے میں شرکت کے لیے نام لکھوا دیا ہے یہ سن کر آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو بخاری 1862 مسلم 1341 اس موضوع کی روایت میں مسافت سفر کے بیان میں اختلاف پایا جاتا ہے بعض روایات میں تین دن تین رات بعض میں دو دن دو رات اور بعض میں ایک دن ایک رات بعض میں ایک دن بعض میں ایک رات کا ذکر ہے اور بعض میں مسافت کے بغیر ذکر کے بغیر مطلق سفر کا تذکرہ ہے بہرحال زیادہ سے زیادہ تین دن تین رات کی مسافت کا بیان ہے کہ اتنی مسافت کا سفر عورت کے لیے بغیر محرم کی جائز نہیں ہے جہاں تک عورت کے سفر حج کا معاملہ ہے فکا کے درمیان اس معاملے میں اتفاق ہے کہ نفلی حج ادا کرنے کے لیے عورت محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی البتہ جس عورت پر حج فرض ہو اس کی ادائیگی کے لیے سفر کرنے کے معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک حج خواہ فرض ہو یا نفلی ہر صورت میں عورت صرف شوہر یا محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے امام شافعی کہتے ہیں کہ فرض حج کی ادائیگی کے لیے سفر کرنے کی صورت میں عورت کے لیے محرم کی شرط نہیں ہے وہ قابل اعتماد ساتھی میں عورتوں کی جماعت کے ساتھ سفر کر سکتی ہے بشت کے اسے اپنی ذات کے بارے میں حفاظت کا پورا اطمینان ہو امام احمد سے بھی یہ قول اسی طرح کا مروی ہے امام مالک اجازت دیتے ہیں کہ اگر عورت اور مکہ مکرمہ کے درمیان ایک دن رات کی مسافت ہو تو عورتوں کی جماعت کے ساتھ سفر کر سکتی ہے اس تفصیل سے معلومات کے فقہ حنفی کی روح سے بغیر محرم کے عورت کا حج کے لیے سفر کرنا جائز نہیں جبکہ دیگر فقہ اسے جائز قرار دیتے ہیں وقت ضرورت اس کی گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کیا بیوہ عورت دوران عدت دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے عدت کے احکام قرآن و حدیث میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اس کی بھی سراحت ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد بیوہ عورت عدت کہاں گزارے گی سر طلاق میں عدت کے عموم احکام کا بیان ہے سورہ طلاق آیت نمبر ایک نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی بہن حضرت فریہ بنت مالک کے شوہر کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے شوہر کسی گھر کے مالک نہیں ہے اور انہوں نے کچھ چھوڑا بھی نہیں ہے جس سے میری گزر بسر ہو سکے کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر جا کر عدت گزار سکتی ہوں آپ نے پہلے تو اجازت دے دی لیکن بعد میں انہیں بلا کر حکم دیا کہ جہاں شوہر کی وفات کے وقت تھی وہیں رہ کر عدت گزارو موتا مالک ون سیون خلیفہ میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تو انہوں نے حضرت فریہ کو بلا کر دریافت کیا کہ انہیں اللہ کے رسول نے کیا حکم دیا تھا انہوں نے تفصیل بتائی تو اسی کے مطابق انہوں نے فیصلہ کر دیا اور تمام صحابہ نے اس سے اتفاق کیا موتا حوالہ سابق صحابہ کرام میں سے حضرت عمر ان کے بیٹے عبداللہ حضرت ابن مسعود حضرت ام سلمہ اور تابعین میں سے سوری اور اوزائی کی یہی رائے ہے اس بنا پر جمہور فقہا کے نزدیک عورت قدت اسی جگہ گزارے گی جہاں شوہر کی زندگی میں اور اس کی وفات سے قبل اس کے ساتھ رہتی تھی یا اگر شوہر ساتھ میں نہیں رہتا تھا تو اس کی وفات کی خبر آنے کے وقت بیوی جہاں رہتی تھی وہیں قدت گزارے گی البتہ اگر عورت کہیں گئی ہوئی ہو اور اچانک اسے شوہر کی وفات کی خبر ملے تو فوراً اپنے گھر جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی واپس آ جائے اور وہیں قدت گزارے یہی حکم اس صورت کا بھی ہوگا کہ زوجین ملازمت یا کسی اور وجہ سے آبائی وطن کے علاوہ اور کہیں رہتے ہوں شوہر کا انتقال ہونے پر اس کے خاندان والے تدفین کے لیے اسے اس کے آبائی وطن لے جائیں بیوی اس کے ساتھ جائے تو تدفین سے فارغ ہونے کے بعد بیوی وہیں آ جائے جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور وہیں قدت گزارے صحابہ کرام میں سے حضرت علی ابن عباس جابیر عائشہ اور تابعین میں سے ابن زید حسن بصری اور عطا کی رائے ہے کہ عورت جہاں چاہے اور جہاں اسے سہولت ہو وہاں عدت گزار سکتی ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ تقسیم میراث کا حکم آ جانے کے بعد سکنا کا حکم ثاقط ہو گیا وہ وراثت کی مستحق ہوگی اور جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے میری رائے میں عام حالات میں عورت کو وہیں عدت گزارنی چاہیے جہاں وہ شوہر کی زندگی میں اور اس کی وفات سے قبل رہتی تھی البتہ اگر دوران عدت وہاں رہنے میں کوئی دشواری اور زحمت ہو مثلا وہاں اس کے ساتھ رہنے والا اور کوئی نہ ہو وہاں اس کا تنہا رہنا پرخطر ہو یا کوئی اور عذر ہو تو اس کے لیے کسی دوسری پرامن محفوظ اور سہولت والی جگہ منتقل ہو کر وہاں گزارنا درست ہے دورانی دورانی عیادت یا کے گھر سے باہر نکلنا کورونا کی وبا میں ہزاروں مسلمان بھی جاں بحق ہوئے ہیں ان میں مرد بھی تھے اور خواتین بھی چنانچہ بہت سی خواتین نے جو عدت گزار رہی تھی سوال کیا کہ اگر ان کا کوئی قریبی عزیز ماں باپ بھائی بہن وغیرہ مرض وفات میں مبتلا ہو تو کیا وہ دوران عدت اس کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں یا اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کی تعزیت کے لیے گھر سے نکل سکتی ہیں میں نے کتب فتاوہ سے رجوع کیا اور ویب سائٹس پر موجود عربی اور اردو کے فتح دیکھے تو پایا کہ بہت سے فقہ اور صحاب فتاوہ کسی بھی صورت میں عورت کو دوران عدت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ کسی قریبی عزیز کی بیماری میں عیادت یا اس کی وفات پر تعزیت نہ ضرورت شریعہ میں آتی ہے نہ ضرورت طبیہ میں جس کی بنا پر عورت کا اس کے گھر سے نکلنا جائز ہو البتہ بعض فکا کسی حد تک اجازت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کئی عدت گزارنے والی عورت کا عام حالات میں تو کسی عزیز کی عیادت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے لیکن اگر اس عزیز کی حالت نازک ہو اور عورت اسے دیکھنے کے لیے اتنی بے چین ہو کہ اسے دیکھے بغیر چین نہ آتا ہو تو عیادت کے لیے دن میں کسی وقت گھر سے نکلنے کی گنجائش ہے میری نظر میں مواخذ ذکر رائے قابل ترجیح اور لائق کے عمل ہے اس کی اجازت دی جانی چاہیے رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھنے اسے نبھانے اور رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی کرنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے رشتہ داروں کے درمیان بہت گہرا اور جذباتی تعلق ہوتا ہے اگر عورت کو اس کے قریب کسی قریبی عزیز سے آخری وقت میں ملاقات کرنے یا مرنے کے بعد اسے دیکھنے سے محروم کر دیا جائے تو اس کی صحت اور نفسیات پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے جو زندگی بھر اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اس لیے اس کی اجازت دی جانی چاہیے البتہ مناسب ہے کہ اس کے لیے عورت دور کا سفر نہ کرے مسافت قصر کے اندر ہی جائے جو اہناف کے نزدیک سیونٹی ایٹ اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک غالباً ٹوئنٹی تھری ہے دن میں اپنے گھر سے نکلے اور دن ہی میں واپس آ جائے رات میں کسی دوسری جگہ قیام نہ کرے ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل ایک ملازمت کرنا عورت پر لازم نہیں ہے البتہ حدود شرح کی رعایت کرتے ہوئے ملازمت کر سکتی ہے دو محض معیار زندگی کی بلندی کے لیے عورت کا ملازمت کرنا پسندیدہ نہیں ہے مال و دولت کے حصول کی کوئی حد نہیں ہے جتنا بھی مل جائے حل میں مزید کی طلب باقی رہتی ہے اس لیے اگر شوہر کی کمائی سے بنیادی ضروریات آسانی سے پوری ہو رہی ہوں تو بیوی کو چاہیے کہ گھر میں رہنے کو ترجیح دے بچوں کی و پرداخت اور دینی اخلاقی و تربیت پر توجہ دے اور شوہر اور دیگر افراد خانہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے تاہم اس کا ملازمت کرنا کبھی اس کے اپنے گھر کی ضرورت ہو سکتا ہے اس صورت میں جبکہ شوہر کی آمدنی گھر کی ضرورتوں کے لیے ناکافی ہو اور خود سماعت کی ضرورت بھی ہو ضرورت بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خاتون ٹیچر کا ہونا یا مریض عورتوں کے لیے خاتون ڈاکٹر کا ہونا مسلم سماج کی ایک ضرورت ہے ایسی صورت میں عورت کی ملازمت کرنے میں کوئی حرج نہیں اس کے شوہر کو چاہیے کہ اسے اس کی اجازت دے تین خاندان کے دائرے میں اسلام نے شوہر کو قوام محافظ و نگراں بنایا ہے اور بیوی کو اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے ملازمت کے باوجود ضروری ہے کہ بیوی شوہر کی مطلع فرما بردار رہے اور سسرال کے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھے ایسا نہ ہو کہ بڑائی جتانے لگے اور دوسروں کو خاطر میں نہ لائے چار عورت کی ملازمت کے لیے اس کے شوہر کی اجازت ضروری ہے شوہر سے اجازت لیے بغیر یا اسے ناراض کر کے عورت کا ملازمت کرنا درست نہیں ہے اس سے آئلی تنازعات سر ابھارتے ہیں اور خاندان میں خوشگواری باقی نہیں رہتی پانچ مشاہرہ عورت کی ملکیت ہے وہ اپنی اپنی کمائی مرضی سے خرچ کر سکتی ہے شوہر کو بھی دے سکتی ہے لیکن شوہر یا سسرال والوں کا عورت کی مرضی کے بغیر اس کی کمائی پر قبضہ کر لینا درست نہیں ہے چھ عورت ملازمت کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ پہلے اپنے خاندان کو دیکھے شوہر کے حقوق ادا کرے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کرے اور خاندان کے دیگر افراد کو دینی تعلیمات سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے سورہ تحریم آیت نمبر سکس اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس آیت کا خطاب جس طرح مردوں سے ہے اسی طرح عورتوں سے بھی ہے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اپنی اخروی نجات کی فکر کرے پھر اپنے اہل خانہ کی اسلامی ذہن سازی کرے اس کے بعد جو بھی وقت فارغ بچے اسے دین کی تبلیغ اشاعت میں لگایا جا سکتا ہے تحریک اسلامی اسی کا تقاضا کرتی ہے اس کا مطالبہ ہے کہ اس سے وابستہ ہر کارکن خواہ وہ مرد ہو یا عورت پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرے پھر اپنے گھر والوں کو دین پر چلانے کی کوشش کرے اہل خانہ کی دینی تربیت سے غافل ہو کر تحریک کے دیگر کاموں میں شامل ہونا اور ان میں اپنا وقت صرف کرنا درست نہیں ہے یہ الٹی ترتیب ہے جس سے وابستوانی تحریک کو بچنا چاہیے ملازمت پیشہ خواتین کا پردہ ذہنوں میں کچھ ایسا تصور بیٹھ گیا ہے کہ پردہ اور مروجہ برقع کو مترادف سمجھا جاتا ہے اور جو عورت برقع نہیں اوڑھتی اسے بے پردہ کہا جاتا ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے شریعت کے خواتین کے لیے گھروں میں رہنے اور گھروں سے باہر نکلنے کے آداب بیان کر دیے ہیں مثلا وہ بن ٹھن کر اور بھڑکیلے لباس پہن کر باہر نہ نکلے اپنی زینت کا اظہار نہ کریں قابل سطر حصوں کو چھپائیں اجنبی مردوں کے ساتھ گھلنے ملنے ان کے ساتھ تنہائی میں رہنے اور لوچ دار آواز میں بات کرنے سے احتراز کریں وغیرہ جو عورت ان امور کا لحاظ کرتی ہے اور شریعت کی نگاہ میں باپردہ ہے چہرہ پردے میں شامل ہے یا نہیں اس سلسلے میں عہد صحابہ ہی اسے اختلاف رہا ہے بعض صحابہ تابعین طب تابعین اور بعد کے اہل علم پردے میں شہرے کو چہرے کو شامل نہیں کرتے دفتروں اسپتالوں اسکولوں اور دیگر اداروں میں ملازمت پیشہ خواتین شریعت کے بتائے ہوئے احکام پردے پر عمل کرتے ہوئے اپنی کارہائے مفوضہ بآسانی انجام دے سکتی ہیں مسلم خواتین کی معاشی جد و جہد جد و جہد اسلام کے آئلی نظام میں گھر کا خرچ چلانے کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء 34 مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو معاشی جد و جہد کی اجازت نہیں ہے وہ حسب ضرورت موقع گھر سے باہر جا کر کوئی تجارت کر سکتی ہیں صنعت حرفت میں مشغول ہو سکتی ہیں یا ملازمت کر سکتی ہیں بشرط یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کی پابندی کریں حضرت خدیجہ کا شمار مکے کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا رسول اللہ نے ان سے ہی ان سے نکاح سے قبل اور بعد میں بھی ان کے مال کے ساتھ متعدد اسفار کیے تھے لیکن خود سیرت میں نبوت کے بعد آپ کی اور ام المومنین کی کسی تجارتی سرگرمی کی سراحت نہیں ملتی البتہ بعض دیگر امہات المومنین کے قصب مال کا تذکرہ سیر و نما کی کتابوں میں ملتا ہے مثلا حضرت سودا زما اور حضرت زینب بنت حجش دونوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ چمڑے کی دباغت کیا کرتی تھی اور اس سے اچھا خاصا کما لیتی تھی سوانی نگاروں نے کچھ صحابیات کی بھی معاشی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کاریگر خاتون تھی چیزیں تیار کر کے فروخت کرتی تھی حضرت بن عبداللہ کی خالہ اپنے کھجور کے باغ میں جا کر کام کرتی تھی اللہ کے رسول نے انہیں دوران قدت بھی کام کرنے کی اجازت دی تھی حضرت اسما بنت ابی بکر دو میل دور کھیت میں جاتی وہاں سے اور وہاں سے کھجور کی گٹلیاں اور گھوڑے کا چارہ لایا کرتی تھی موجودہ دور میں مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں آسائش کی زندگی کی خواہش نے بھی ضرورتوں میں کافی اضافہ کر دیا ہے بسا اوقات مرد کی کمائی پورے خاندان کے لیے کافی نہیں ہوتی عورت اس کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہے خواتین میں بھی خود کپیل ہونے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں جس کی وجہ سے انہیں روزگار اور ملازمت کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں تعلیم صحت اور دیگر میدانوں میں وہ سماج کی خدمت کرنا چاہتی ہیں جس کی ضرورت ہے اس صورتحال میں خواتین کی معاشی جد و جہد کو معیوب نہیں قرار دیا جا سکتا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے وہ حدود و آداب کی رعایت کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتی ہیں دوران عدت ملازمت کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت چار ماہ دس دن بیان کی گئی ہے صورت 234 تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں عدت کے دوران میں عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہیں ہو سکتا حکم یہ ہے کہ اس مدت میں عورت زیب و زینت اختیار نہ کرے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے ہاں کوئی ضرورت درپیش ہو تو گھر سے باہر جا سکتی ہے حضرت جابیر بن عبداللہ کی خالہ کو طلاق ہو گئی انہوں نے دوران عدت اپنے کھجور کے باغ میں جا کر کام کرنا چاہا تو خاندان کے ایک شخص نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا تم عدت میں اپنے کھجور کے باغ میں جا کر کام کر سکتی ہو مسلم 1483 اگر کوئی خاتون اسکول میں ملازمت کرتی ہے تو شوہر کا انتقال ہونے پر وہ پہلے پوری مدت عدت کے لیے رخصت حاصل کرنے کی کوشش کرے چاہے بلا مشاہرہ کے پوری رخصت مل جائے تو بہتر ہے پوری نہ ملے تو جتنی مل جائے اس سے فائدہ اٹھائے اس کے بعد وہ اسکول جا سکتی ہے البتہ ایک بات کا خیال رکھنا ضروری ہے عدت گزارنے والی عورت کے لیے اصل حکم گھر پر رہنے کا ہے وقت ضرورت گھر سے باہر جانے کی اجازت دی گئی اس لیے اسکول کے رخصت نہ ملنے کی صورت میں خاتون صرف اسکول جائے اور تدریس کے بعد گھر واپس آ جائے اور کہیں شاپنگ یا ملاقات کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے نظام خاندان مشترکہ یا جدا موجودہ دور کے سماجی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ خاندان کی بناوٹ اسٹرکچر کا ہے آئے دن اس موضوع پر مباحثہ ہوتا رہتا ہے کہ مشترکہ خاندان پسندیدہ ہے یا جدا گانا بعض حضرات مشترکہ خاندان کی خرابیاں اور مسائل خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ خرابیاں ناقابل اصلاح ہوتی ہیں چنانچہ وہ ہر حال میں مشترکہ خاندان کو ترک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں دوسری طرف بعض حضرات کی نظر جدا گانا خاندان کی کمزوریوں اور اس سے افراد خاندان کو لاحق ہونے والی پریشانیوں پر رہتی ہے چنانچہ وہ مشترکہ خاندان کو پسندیدہ قرار دیتے ہیں معاملہ اس وقت پیچیدگی اختیار کر لیتا ہے جب یہ بحث شریعت کے دائرے میں ہونے لگتی ہے چنانچہ دونوں فریق اپنے اپنے موقف کو شریعت سے قریب تر اور دینی اعتبار سے مطلوب قرار دیتے ہیں اسلام خاندان کی خوشگواری اور استحکام پر بہت زور دیتا ہے اور اسے کمزور کرنے والے عوامل سے سختی سے روکتا ہے وہ تمام افراد خاندان کے حقوق اور فرائض تفصیل سے بیان کرتا ہے اور انہیں پابند کرتا ہے کہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کریں اور کسی کا حق مارنے سے بچے اگر ہر ایک کی توجہ اپنے فرائض پر ہوگی تو کسی کا حق غصب نہ ہوگا بلکہ کسی کو اپنے حق کا مطالبہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی خاندان کیسا ہو مشترکہ یا جدا اسلام نے اس کو موضوع نہیں بنایا ہے اور اس کے بارے میں کوئی بات قطعت سے نہیں کہی جا کہی ہے زمانہ قدیم سے خاندان کے دونوں طرح کے نظام مشترکہ اور جدا رائج رہے ہیں قرآن مجید میں دونوں کے اشارے پائے جاتے ہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے یا اپنی ماں نانی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچا کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ النور 61 اسے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ افراد الگ الگ رہائش اختیار کے بھی ہیں دوسری جگہ قرآن میں اللہ کی نعمتوں میں اس چیز کو بھی شمار کیا گیا ہے کہ کسی شخص کے بیٹے اس کے ساتھ رہتے ہوں اور اس کی خدمت اور مدد کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہوں سورت المدثر 13 رسول اللہ کی بعثت کے وقت عرب کے سماج میں بھی دونوں طرح کے خاندان پائے جاتے تھے صحابہ کرام میں سے بعض مشتی کا رہائش اختیار کیے ہوئے تھے تو بعض الگ الگ رہتے تھے آپ نے نہ کسی طرز رہائش کو بہتر قرار دیا نہ کسی کو مقبوض اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نظاموں میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس نظام میں پائی جانے والی خرابیاں دور کی جائیں اور اسے اختیار کرنے کے نتیجے میں جو غیر شرعی کام ہوتے ہوں ان سے اجتناب کیا جائے مشترکہ خاندان کی ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں مالی معاملات میں شفافیت نہیں رہتی کمانے کی ذمہ داری ایک فرد یا چند افراد پر ہوتی ہے جبکہ فائدہ اٹھانے والے زیادہ افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان کاموں کی مناسب تقسیم نہیں ہوتی اس بنا پر شکایات تلخیاں اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں مال اور اشیاء ضرورت مشترک ہونے کی وجہ سے ان کے استعمال میں لاپرواہی اور بے احتیاطی برتی جاتی ہے پرایا مال سمجھ کر فضول خرچی کی عادت پڑ جاتی ہے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کا جذبہ پروان چڑھتا ہے اور خود کمانے کے بجائے دوسروں پر انحصار کا مزاج بن جاتا ہے اس خرابی کو یوں دور کیا جا سکتا ہے کہ تمام معاملات میں شفافیت لائی جائے ذمہ داریاں منتقل کی جائے مصارف کو تقسیم کر لیا جائے اور ان کے سلسلے میں ایک ضابطہ بنا کر ہر ایک کو اس کا پابند کیا جائے زیادہ کمانے والوں کو سمجھایا جائے کہ ان کے مال سے اگر افرادی خاندان خانہ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا انہیں اجر ملے گا زیر دس لوگوں کو تلقین کی جائے کہ فضول خرچی سے بچیں اور اشیاء ضرورت کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں دوسری خرابی مشرقہ خاندان کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پردے کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو پاتا شریعت نے مردوں اور عورتوں دونوں کو نامحرموں سے پردے کا حکم دیا ہے اور تنہائی میں ان سے ملنے جلنے سے سختی سے منع کیا ہے ایک حدیث میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر یا محرم موجود نہ ہو ان کے پاس نہ جاؤ اس لیے کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے اندر خون کی طرح دوڑ رہا ہے تین مزید ون ون سیون ٹو دوسری حدیث میں کہ جب ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کے پاس جانے سے منع کیا تو ایک شخص نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول سسرالی رشتہ دار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا وہ جا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو موت ہے Bukhari five two three two Muslim 2172 جب ایک مکان میں کئی خاندان ساتھ رہتے ہوں تو اس صورتحال میں پردے کی پابندی دشوار ہوتی ہے تیسری خرابی یہ سامنے آتی ہے کہ افراد خانہ کے ذاتی سامان پر ان کی ملکیت اور قبضہ باقی نہیں رہتا بلکہ وہ پورے خاندان کی مشترکہ پراپرٹی بن جاتی ہے اور ہر شخص اس کے آزادانہ استعمال کو اپنا حق سمجھتا ہے اس معاملے میں خاص طور سے خواتین کے حق تلفی ہوتی ہے وہ نکاح کے وقت جہیز کی صورت میں گھریلو استعمال کی جو چیزیں اپنے ساتھ سسرال لے کر آتی ہیں وہ ان کی اپنی نہیں رہتی بلکہ گھر کے تمام لوگوں کے تصرف میں آ جاتی ہیں شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے عورت کو اس کے والدین یا رشتہ داروں کی طرف سے جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتے ہیں اس کی اجازت یا مرضی کے بغیر کسی دوسرے کا انہیں استعمال کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے سن لو کسی دوسرے کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے مسند Ahmad two zero six nine five چوتھی خرابی یہ ہے کہ مشترکہ خاندان میں زوجین کی خلوت پرائیویسی متاثر ہوتی ہے اور ان کے لیے بے تکلف ازدواجی زندگی گزارنا دشوار ہو جاتا ہے خاص طور سے نئے شادی شدہ جوڑے اس صورتحال کا بری طرح شکار ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمی ہے کہ عورت اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے نئے انہیں حزب منشا جنسی تسکین کے مواقع حاصل ہوں لیکن مشترکہ خاندان میں دیوروں نندوں اور دیگر افراد کی موجودگی میں اور تکلف محسوس کرتے ہیں ان خرابیوں سے بچنے کا واحد راستہ یہ نہیں کہ مشترکہ خاندان کو بالکل یا نامطلوب قرار دیا جائے اور نئے شدہ جوڑے کے لیے علیحدہ گھر کی وکالت کی جائے بلکہ ایک بڑے مکان کے الگ الگ حصے خاص کر کے بھی یہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے جداگانہ گانا نظام خاندان کے سماجی مفاسد بھی کم نہیں ہے اس کی سب سے بڑی خامی ہے کہ اس میں آدمی خود غرض بن کر رہ جاتا ہے اس کے تعلقات اپنے قریبی رشتہ داروں سے بہت کم ہو جاتے ہیں یا بسا اوقات بالکل ختم ہو جاتے ہیں وہ صرف اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچتا ہے اور انہی کے لیے جد و جہد کرتا ہے اور اسے ماں باپ چھوٹے بھائی بہنوں بہنوں بیوہ اور ان کے تین بچوں اور دیگر زیر کی فالت افراد کی بالکل فکر نہیں رہتی اس طرح ان کا کوئی پرسانی حال نہیں رہتا اور سب بالکل تنہا اور بے سہارا ہو جاتی ہیں ماں باپ ہنسی خوشی اپنے بچوں اپنے پانچ بچوں کو پال پوس کر بڑا کر دیتے ہیں لیکن پانچ بچوں میں سے کوئی بھی اپنے ماں باپ کو مستقل طور پر اپنے پاس رکھنے پر تیار نہیں ہوتا بلکہ ان کی باری لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ہر بچے کے ہاں کچھ دن گزاریں یہ صورتحال حساس والدین کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی ہے موجودہ دور میں بوڑھوں کی عافیت قدوں یعنی اولڈ ایج ہومز کا تصور جو مغربی ممالک سے آگے بڑھ کر اب مشرقی ممالک میں بھی تیزی سے پھیل رہے اسی کا نتیجہ ہے مشترکہ نظام خاندان سے تنفر اور جداگانہ رہائش پر اصرار عموماً لڑکیوں اور بسا اوقات ان کے والدین کی طرف سے ہوتا ہے شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہن ہوں تو شادی شدہ لڑکیاں سوچتی ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ ان لوگوں کی خدمت کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے اور شوہر کا ان پر خرچ کرنا بھی انہیں ناگوار ہوتا ہے ان کے پیش نظر یہ بات نہیں رہتی کہ ان کا شوہر کسی کا بیٹا اور کسی کا بھائی ہے اور دوسرے رشتوں سے بھی وہ جڑا ہوا ہے ان کی خدمت کرنا ان کے کام آنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی مشکلات کو حل کرنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہے اسی طرح ان لڑکیوں کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں رہتی کہ اس کے ساس سسر اس کے قریب اعزا ہیں اور اس کے سسرال میں رہنے والے دیگر افراد اس کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھنا اور ان کے کچھ کام کر دینا سلا رحمی ہے جس کا دین تقاضا کرتا ہے ان کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں امور خانہ داری عورت کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں یا نہیں اس سلسلے میں فقہہ کا اختلاف ہے بعض فقہہ اسے عورت کی ذمہ داری نہیں قرار دیتے بعض اسے واجب قرار دیتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ قانونی طور پر واجب نہیں البتہ اخلاقی طور پر واجب ہے اس بحث کے قطع نظر اس سلسلے میں صحابیات کی زندگیوں کو اسوا بنایا جا سکتا ہے حضرت ابو بکر کی صاحبزادی حضرت اسما خوشحال گھر کی تھیں ان کا نکاح حضرت زبیر بن العوام سے ہوا جو غریب تھے سسرال میں وہ نہ صرف گھر کا کام کرتی تھی بلکہ شوہر کے گھوڑے کے لیے چارہ لانے کے لیے کئی میل کا پیدل سفر کرتی تھی حضرت جابی بن عبداللہ کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی سات اور بعض روایت میں نو بیٹیاں تھیں حضرت جابی نے ان سب کی کفالت اپنی زمیلی اور بڑی عمر کی ایسی خاتون سے نکاح کیا جو ان کو قاعدے سے اپنی سرپرستی میں رکھ سکے خلاصہ یہ کہ خاندان کیسا ہو مشترکہ یا جداگانہ گانا اس کو بحث کا موضوع بنانے کے بجائے افرادی خاندان کے حقوق اور فرائض پر توجہ دینی چاہیے ہر شخص کو فیصلہ کرنے کی آزادی ہو کہ اس کے مخصوص حالات کے پیش نظر اس کا مشترکہ خاندان میں رہنا مناسب ہے یا اپنی فیملی کے لیے جداگانہ گانا رہائش فراہم کرنا زیادہ موضوع ہے وہ جو بھی صورت اختیار کرے اپنے والدین بھائی بہنوں اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق اور ان کے معاملے میں اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کرے اس معاملے میں بیوی کو بھی شوہر کا ساتھ دینا چاہیے مشترکہ خاندان میں رہائش ہمارے ملک میں مشترکہ خاندانی نظام کی جو صورت رائج ہے اس میں بڑے مفاسد پائے جاتے ہیں نئی نویلی دلہن سے خادم جیسا برتاؤ کیا جاتا ہے سسر ساس نند دیور اور خاندان کے دیگر افراد کی خدمت کرنا ان کی چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرنا اس کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے اور اس معاملے میں اگر اس سے کچھ کوتاہی ہو تو اسے تانی دیے جانے لگتے ہیں ازدواجی زندگی میں جو خلوت خلوت پرائیویسی مطلوب ہوتی ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے بیوی کی ذمہ داری اصلا شوہر کی خدمت ہے البتہ خاندان کی دیگر افراد کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرے گی ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے گی اور ان ان سے خوشگوار تعلقات رکھے گی تو کی جانب سے بھی اسے محبت ملے گی اور خاندان کے تمام افراد باہم شیر و شکر ہو کر رہیں گے اسی طرح اگر بیوی کا معاملہ دیگر افراد خاندان سے درست نہ ہوگا یا وہ لوگ اس کے ساتھ اپنائیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر ان کے درمیان ان بن رہے گی اور گھر میں کشیدگی کی فضا قائم رہے گی اگر مشترکہ خاندان میں کئی جوڑے رہتے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جوڑے کی پرائیویسی قائم رہے اور روز مرہ کے کاموں کو آپس میں اس طرح تقسیم کر لیں کہ کسی کے لیے شکایت کا موقع نہ رہے باہمی معاملات میں محبت اور اثار کی روش کو اپنائیں اور چھوٹی موٹی شکایتوں کو نظر انداز کریں لیکن اگر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں ان بن رہتی ہو ایک دوسرے سے شکایت میں اضافہ ہو رہا ہو یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہو تو بیوی کو الگ رہائش فراہم کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے ضروری نہیں کہ الگ سے مکان خرید کر بیوی کو دے بلکہ معاشی تنگی کی صورت میں اسے کرائے کا مکان فراہم کر سکتا ہے مشترکہ خاندان میں رہتے ہوئے جوڑے باہم لڑتے جھگڑتے ہیں اور تناؤ اور کشیدگی کے ساتھ زندگی گزارے اس سے بہتر ہے کہ وہ الگ الگ رہیں اور ان کے باہمی تعلقات خوشگوار ہوں سسرال میں لڑکی کے حقوق اور فرائض نکاح کے ذریعے ایک خاندان وجود میں آتا ہے لڑکا اور لڑکی جن کے درمیان رشتہ نکاح قائم ہوتا ہے اس کے بنیادی ارکان ہوتے ہیں نکاح سے قبل لڑکی اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے درمیان رہتی ہے اور ان کے پیار و محبت کے سائے میں پرورش پاتی ہے نکاح کے بعد اپنے شوہر کے گھر منتقل ہوتی ہے تو وہاں ایسے تو وہاں ویسے ہی افراد اس کا استقبال کرتے ہیں ساس اور سسر کی حیثیت ماں باپ کی سی ہوتی ہے جس طرح لڑکی اپنے حقیقی ماں باپ سے محبت اور احترام کرتی ہے اسی طرح کی محبت اور احترام کے اس کی ساس اور سسر بھی مستحق ہوتے ہیں سسرال کی دوسرے افراد سے بھی اس کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس لیے رشتہ داروں کے جو حقوق قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں اور سلا رحمی کی جتنی تاکید کی گئی ہے اس کی انجام دہی ایک نیک دیندار اور شریف لڑکی کی پہچان ہے لڑکی اپنے گھر سے سسرال منتقل ہوتی ہے تو اپنے ساتھ کچھ حقوق لے کر آتی ہے اور کچھ فرائض اس پر عائد ہوتے ہیں اس کے حقوق سے تجاہل برتنا اور صرف فرائض کی انجام دہی کا مطالبہ کرنا مبنی بر انصاف رویہ نہیں ہے نئی نویلی دلہن کا حق ہے کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ آزادہ خلوت کے مواقع حاصل ہوں گھر میں اسے اتنی آزادی ہو کہ اپنے شوہر کی حسب منشا اس کے لیے زیب و زینت اختیار کر سکے سسرالی رشتہ داروں میں سے جو اس کے لیے نامحرم ہے ان سے پردہ کر سکے اگر وہ گھر گرہستی کے کچھ سامان اپنے میکے سے لائی ہو تو ان پر مالکانہ تصرف کرنے کا اسے اختیار ہو اپنی مملوکہ چیزوں کی حفاظت اس کے بس میں ہو نظام خاندان میں اسلام نے شوہر کو قوام یعنی نگراں و منتظم بنایا ہے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ معروف میں اس کی اطاعت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف کاموں سے بچے ہمارے ملک میں ہندو کلچر کے زیر اثر مشترکہ خاندانی نظام کو پسندیدہ سمجھا جاتا ہے اس کے نفری قوت جائیداد کا ارتکاز اور دیگر فائدے بیان کیے جاتے ہیں لیکن دینی نقطے نظر سے اس میں جو مفاسد پائے جاتے ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ آزادہ نخلوت اور زیب و زینت اختیار کرنے کے مواقع حاصل نہیں ہوتے اور بہو نہ صرف ساس سسر بلکہ نندوں اور دیوروں کی بھی خاتمہ بن کر رہ جاتی ہے یہی نہیں بلکہ اس میں پردے کے تقاضے بھی بری طرح مجروح ہوتے ہیں شوہر کے خونی رشتہ داروں ماں باپ بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ اچھا ورتا کرے اسے اپنی خادمہ نہ سمجھے بلکہ اس سے محبت کا اظہار کرے ساس سسر اسے اپنی بیٹی سمجھے اور نن دیور اسے بہن کا درجہ دے اگر وہ ایسا کریں گے تو گھر میں آنے والی دلہن بھی ان سے قربت محسوس کرے گی ان کے درمیان رہ کر اسے خوشی و مسرت حاصل ہوگی اور ان کے چھوٹے موٹے کام انجام دے کر اسے تمانیت اور سرور حاصل ہوگا لیکن اگر اسے تانے سننے کو ملے بات بات پر اسے ٹوکا جائے اس کے کاموں میں خامیاں نکالی جائیں تو وہ عذیت اور بے اطمینانی محسوس کرے گی اور اس کا سکون غارت ہو جائے گا اس صورتحال میں اگر اپنی اپنے شوہر سے علیحدہ رہائش فراہم کرنے کا مطالبہ کرے تو یہ اس کا حق ہے جس سے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا وہ کہانی اس کی سراحت کی ہے یہاں صرف ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے کیونکہ حنفی کے مشہور امام علامہ کاسانی رحم اللہ فرماتے ہیں بدائے اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کی سوکن یا اس کے سسرارے رشتہ داروں مثلا ساس نن دوسری بیوی سے اپنی لڑکی یا دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ رکھنا چاہے اور بیوی اس سے انکار کرے تو شوہر پر لازم ہے کہ اس کے لیے الگ رہائش فراہم کرے اس لیے کہ بسا اوقات اسے ان سے اذیت اور ضرر پہنچ سکتا ہے اس کا ان کے ساتھ رہنے سے انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے ان سے اذیت اور ضرر پہنچ رہا ہے مشترکہ خاندانی نظام میں بیوی کو شوہر کے ساتھ خلوت یعنی پرائیویسی کے مواقع کم حاصل ہو پاتے ہیں اس کا حل یہ بھی ہے کہ یا تو اسے علیحدہ رہائش فراہم کی جائے یا گھر کا کوئی حصہ اس کے لیے خاص کر دیا جائے جس میں سسرال کے دیگر افراد کا کچھ عمل دخل نہ ہو فقہ نے اس کی بھی سراہد کی علامہ کاسانی نے آگے لکھا ہے اس شوہر کو اس کے ساتھ کسی بھی وقت جنسی تعلق اور خلوت کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور یہ ممکن نہیں اگر ان کے ساتھ کوئی تیسرا بھی ہو البتہ اگر ایک بڑے گھر میں کئی کمرے ہوں اور شوہر ان میں سے ایک کمرہ بیوی کے لیے خاص کر دے اور اس کا تالا چابی اسے دے دے تو فقہ نے کہا ہے کہ پھر بیوی کو علیحدہ گھر کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے اس معاملے میں ہمارے سامنے رسول اللہ کا اسوہ اسوا موجود ہے حضرت علی آپ کے چہیتے چچا جان جناب ابو طالب کے بیٹے تھے بچپن سے آپ کی پرورش میں آپ کے گھر میں رہے ان کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی تھی لیکن جب آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کا ان سے نکاح کر دیا تو دونوں کے لیے علیحدہ رہائش فراہم کی بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بیوی اس کے ماں باپ یا دوسرے رشتہ داروں کی بطور احسان جو خدمت کرتی ہے اس سے اس کے اندر احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے جو خاندان میں بگاڑ کا سبب ہے اس لیے اس کا تدارک کیا جانا چاہیے اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرنا بیوی کے فرائض میں شامل کر دیا جائے اور اسے بجبر اس کا پابند بنایا کیا جائے بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ اس کی خدمت کی قدر کی جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس سے محبت کی جائے ہر شخص محبت کا بھوکا ہوتا ہے کسی سے محبت کی جائے گی تو وہ بھی اس کا جواب محبت سے دے گا گھر کے افراد ایک دوسرے سے تعلق کے خاطر رکھیں گے تو ماحول خوشگوار ہوگا اور پیار و محبت کی شادیانے بجیں گے کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس کے نتیجے میں احسان کرنے والے کے دل میں احساس برتری پیدا ہونا صحیح اور مطلوبہ رویہ نہیں ہے آدمی کسی کی خدمت کرے تو اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس کی توفیق دی اور اس پر اس سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے کسی اجنبی کی کچھ مدد کی کر دی جائے کسی غریب کو کچھ پیسے دے دیے جائے یا کسی معذور کو کا کوئی کام کر دیا جائے تو اس سے احساس برتری نہیں پیدا ہونا چاہیے اور اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو دینی اور شرقی اعتبار سے غلط ہے پھر شوہر کے گھر والوں سے تو بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے اور اس کا بڑا اجر بیان کیا گیا ہے اگر نیک بیوی اس پہلو کو پیش نظر رکھے گی تو اس کے اندر کبھی احساس برتری نہیں پیدا ہو سکتا